من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتیسواں پارہ ٹوئنٹی نائن جوس اس میں سب سے پہلے سورہ الملک آتی ہیں یہ سکسٹی سیون نمبر سورہ آتی ہیں اس میں ٹو روکو ہے اور تھرٹی آیات آتے ہیں الملک کا مطلب ہے بادشاہت یا بادشاہی پہلی ہی آیت میں الملک کا لفظ آیا ہوا ہے اسی لیے اس سورہ کا نام سورہ الملک ہے اس سورہ کا جو موضوع ہے ٹاپک جو ہے وہ یاد دہانی کی گئی ہے زندگی کے بارے میں موت کے بارے میں پھر اللہ کی نافرمانی پر دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب کا ذکر آتا ہے اور اللہ کی قدرت کا بھی بیان ہے رکو نمبر ون ہے آیات نمبر ون سے لے کے فورٹین تک جس میں زندگی کا مقصد کیا ہے وہ اور حق کے انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا اس کے بارے میں آتا ہے اس کائنات کے مشاہدات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جس مالک کے ہاتھ میں موت اور زندگی ہیں وہ بڑی بابرکت اور نہایت قدرت والی ذات ہیں اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہیں اس نے یہ سب کچھ جتنا بھی ہے سب کچھ آزمانے کے لیے امتحان کے لیے بنایا ہے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے اللہ کوانٹیٹی نہیں دیکھتا بلکہ کوالٹی دیکھتا ہے تم کتنا کرتے ہو وہ نہیں دیکھ رہا ہے بلکہ تم کس جذبے سے کر رہے ہو کس نیت سے کر رہے ہو کوالٹی کیا ہے اس کی وہ دیکھتا ہے جو بھی اس زندگی کو نیک کاموں میں استعمال کرے گا نا اس کو اچھی جزا ملنے والی ہے تو زیادہ سے زیادہ کمپٹیشن کرے کس میں دین کے کاموں میں یا کمپٹیشن چل رہا ہے دین کے کاموں کا تو آگے بڑھو سب سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اللہ ہی ہے جس نے سات آسمان بنائے ان میں تمہیں کوئی دراڑ کوئی شگاف نظر آتا ہے کوئی ہے کہ دیکھیں آنکھ اٹھا کے دیکھیں نظر اٹھا کے دیکھیں دیکھیں بار بار دیکھیں کوئی ہے دراڑ آسمان کے اندر اس نے پہلے آسمان کو ستاروں سے خوبصورت بنایا سوچے ستارے نہیں ہوتے کیسا لگتا وہ آسمان لوگ تو اپنے ہی گھروں میں نقلی ستارے لگا کے رکھتے چھتوں پہ تاکہ رات کو سوئے تو چمکتے رہیں نقلی ستارے وہ بھی کتنے خوبصورت لگتے ہیں تو آسمان کے ستارے تو ویسے بھی خوبصورت ہیں اور خوبصورتی بڑھاتے ہیں آسمان میں اور ان ستاروں سے شیطان کو بھگانے کا کام بھی لیا گیا یعنی اگر شیطان آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے نا تو ستارے انگارہ بد کے اس کے اوپر گرتے ہیں تاکہ اس کو راک کر دے وہ شیطان کو یہ جاتا ہے کیوں کئی ایک ریزن کے لیے پہلی بات وہ کاہن جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھیجتے اس کو جا کے دیکھو کیا اس کے قسمت میں لکھا جا رہا ہے تو سننے کے لیے بھیجتے ہیں لوگ یہ شیطان جیسے ہی جاتا سننے کے لیے تو اس کو جلا کے راک کر دیا جاتا ہے کافر جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کی دہاڑ سنیں گے چنگاڑ سنیں گے کس کی جہنم کی چنگاڑ رہا ہوگا اور وہ اس طرح جوش مار رہی ہوگی گویا بھی غصے سے پھٹنے والی ہے ایسی جوش یہ دنیا میں ایسی کوئی مثال ہے ہی نہیں کہ وہ دی جا سکے یہ لاوا وغیرہ ہوتا ہے نا وہ بھی کچھ بھی نہیں وہ تو مثال ہم دے ہی نہیں سکتے اس سے بھی کہیں زیادہ ایسی چنگاڑ وغیرہ جو ہوتی ہے ایسی چنگاڑ ہونے والی ہے دہاڑے گا دہاڑتے ہوئے سنائے اریٹیشن ہوتا ہے انسان کو جب کوئی گروہ اس میں پھینکا جائے گا تو دوزک کے محافظ فرشتے ان سے پوچھیں گے ارے تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا یہاں کیسے پہنچے کیوں آیا نہیں تھا کیا کس نے ڈرایا نہیں تھا کیا وہ کہیں گے جہنمی آیا تو تھا مگر ہم نے اس کے بات نہ مانی بات نہ مانی ہمیں پتہ تھا قرآن میں کیا ہے حدیث میں کیا ہے لیکن ہم نہیں مانتے تھے ہم بولتے تھے یہ دنیا میں پاسبل نہیں یہ زمانے میں پاسبل نہیں اور ٹالتے تھے آج کے زمانے میں اگر بولا جائے تو ہم نے نہیں مانا ان کو اور پہلے تو رسول آئے ان کو نہیں مانا اور اب آج کیا آج رسول ہے رسول کی تعلیمات ہیں نا آپ سے وسلم کی تعلیمات ہیں قرآن حدیث ہے ہم نے سنا انسنا کر دیا پھر افسوس کرتے ہوئے کہیں گے اے کاش ہم نیکی کی بات سن لیتے یا سمجھ لیتے اور عقل سے بھی کام لیتے نہ عقل لڑاتے تو سمجھ میں آ جاتا ہمارے جو پہلے لوگ کرتے تھے وہی ہم کرتے آئے آج دو زخیوں میں ہمارا شمار نہ ہوتا اگر ہم یہ سب کچھ کر لیتے یعنی ہم عقل سے کام لیتے تو آج ہم دو میں نہیں رہتے جہنم میں نہیں پڑے رہتے لیکن اس وقت اتنی ساری باتیں کر کے فائدہ کیا ہوگا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے یاد رکھو اللہ سے ڈرنے والے کے لیے بخشش بھی ہے بڑا اجر بھی ہے تو بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ ہر بات کو جانتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے اور زبان سے کیا کر رہے ہیں پھر رکو نمبر ٹو ہے لاسٹ رکو آیات نمبر فائیو سے لے کے تھرٹی تک جس میں اللہ تعالیٰ کے قدرت کے نشان بتائے گئے ہیں زمین کو اسی نے تمہارے لیے بچھا دیا یہ ساری چیزیں اللہ کیوں بنایا ہے تمہارے لیے بنایا ہے اور تم ہے کہ نافرمان بنتے جا رہے نہ شکرے ہوتے جا رہے وہ چاہے تو تمہیں اس میں ڈھسا دے یہی زمین کے اندر تم کو نیچے سے عذاب دے کے ڈھسا دے وہ چاہے تو پتھروں کی بارش برسا دے نہ یعنی آسمان سے عذاب برسا دے اللہ سے بے خوف نہ ہو دیکھو تم سے پہلوں نے اللہ کی باتیں جھٹلائی تو ان کا کیا حشر ہوا غور کرو اور غور کرو کہ یہ جو پرندے جو تم دیکھ رہے ہو آسمان میں یہ کس کے سہارے اڑ رہے ہیں کیسے اڑ رہے ہیں کس نے پکڑا ہے اللہ کے سوا انہیں کوئی نہیں تھام سکتا اللہ اگر گرفت کرے تو تمہاری کون مدد کرے گا اگر تم کو پکڑے اللہ تو کون ہے جو تمہاری مدد کے لیے آئے گا تمہارے خود والدین نہیں آ سکتے تمہارے خود بچے نہیں آ سکتے مدد کون کرے گا وہ رسک روک دے تو کون رسک دے گا اگر اللہ چاہے کہ اس کو کچھ بھی نہ دے تو کون دینے والا ہے کیا اوندھے منہ اور سیدھے راستے پر چلنے والے برابر ہو سکتے ہیں کبھی بھی نہیں جو ہدایت پہ ہے اور گمراہ ہے وہ بالکل ٹوٹلی اپوزٹ ہے کہہ دیجئے تمہیں اسی نے پیدا کیا کان آنکھیں اور دل اسی نے دیے اسی نے تمہیں زمین میں پھیلایا پھر کہتے ہو کہ قیامت کب آئے گی ارے یہ قیامت آئے گی پہلے یہ بڑی بڑی نشانیاں بھی دیکھو کیا کیا ہے دیکھیں گے تب سمجھے گا کہ قیامت بھی پاسبل ہے جب آئے گی تو انکار کرنے والوں کے چہرے بگڑ جائے گے آپ کہیے کہ میرے ساتھ میرا رب جو چاہے معاملہ کریں مگر کافروں کو اس کے عذاب سے کون بچائے گا کوئی بھی نہیں بچا سکتا میرا اسی پر ایمان ہے اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں صرف اللہ پر اگر وہ تمہارے پینے کا پانی اتنا گہرا کر دے کہ اسے کسی بھی طرح نکالنا ممکن نہ ہو اتنا گہرا چلا جائے کہ کتنے تم مشینیں لا کے بھی نہ نکال سکو تو تم اس سے حاصل ہی نہ کر سکو تو پھر تمہارے پاس بہتا ہوا پانی کون لائے گا کون دے گا تم کو یعنی ایسا پانی جو جاری ہو زمین کی سطح پر روا دبا ہو کون لا کے دے گا غور کرو یہ سب اللہ دے رہا ہے تم کو الحمد للہ رب العالمین یہاں پر ہماری سورہ الملک کمپلیٹ ہو گئی اب سورہ القلم یہ سکسٹی ایٹ نمبر سورہ آتی ہیں ٹو رکو ہے اور ففٹی ٹو آیات آتے ہیں القلم کا مطلب ہے قلم جو پین رہتا ہے نا پین اور اسی کا دوسرا نام سورہ نون بھی ہے پہلی ہی آیت میں القلم یا نون کا ورڈ آیا ہوا ہے اسی لیے اس سورے کا نام القلم یا نون ہے اس صورت میں باغ والے کی مثال دی گئی ہے جس کے بارے میں پھر خبردار کیا گیا ہم سب کو کہ آج جو تمہیں امن اور اطمینان حاصل ہے اس سے کسی بھی دھوکے میں نہ رہو کہ جو اطمینان سے رہ رہے ہو سکون سے دھوکے میں مت رہو یہ سارا سکون جو اللہ دے رہا ہے جس اللہ نے تمہیں یہ سب کچھ بخشا ہے دیا ہے اس کو چھین لینا بھی اس کے اختیار میں ہے وہ لے سکتا ہے جو دیا ہے وہ رکو نمبر ون ہے آیات نمبر ون سے لے کے تھرٹی تھری تک جس میں کفار کے الزامات اور باغ والوں کی مثال دی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بیان سے یہ صورت شروع ہوتی ہے اللہ نے تعریف کی ہے عظمت بیان کی ہے آپ وسلم کی فرمایا کہ قلم اور اس کے لکھنے والوں کی قسم آپ اپنے رب کی مہربانی سے دیوانے نہیں ہیں کیونکہ لوگ دیوانہ کہتے تھے آپ وسلم کو آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے بلا شبہ آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں آپ کو دیوانہ کہنے والے جلد اپنے انجام کو پہنچنے والے ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا بات کر رہے تھے سیدھے راستے پر کون ہیں اللہ کے پوری طرح علم میں ہے اللہ جانتا ہے ان کی خواہش یہ ہے کہ آپ توحید کے مسئلے میں تھوڑی سی نرمی بڑھتے تو یہ لوگ بھی آپ سے نرمی کا برتاؤ کریں گے اس کے آگے جو آ رہا ہے وہ ولید بن مغیرہ کے کچھ صفات بیان کی گئی ہیں ولید بن مغیرہ خالد بن ولید کے والد تھے اور یہ پکے دشمن تھے آپ کے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کسی بڑی بڑی قسمیں کھانے والے یہ قسم بہت کھاتا تھا تانا زن چگل خور نیکی سے روکنے والے اجڑ بد اصل کا کہاں نہ مانو جو قرآن کو پہلی قوموں کے افسانے بتاتا ہے جب اس سے پوچھا گیا کہ جو آپ وسلم جو بول رہے ہیں وہ جادو ہے کیا تو غور کیا پھر اس نے کس طرح ایکٹنگ کیا وہ بھی قرآن میں مینشن کیا گیا کہ کس طرح سوچا اس نے اور پھر اس کے بارے میں بتایا گیا اس نے یہ کہا کہ یہ تو پہلی قوموں کے افسانے ہیں بس کہانی کس سے ہے کیونکہ اس نے سوچا یہ جادو بھی نہیں ہو سکتا اور دیوانہ پن بھی نہیں ہم کہہ سکتے اس لیے اس طرح سے اس نے بہانہ بنایا اب آگے جو آ رہا ہے اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو پتا ہونا چاہیے اور اس کے بارے میں الگ الگ تفسیریں بھی آئی ہیں لیکن یہ سب سے زیادہ جو تفسیر کامن ہے وہ یہ ہے جو میں ابھی بتاتی ہوں کہ یمن کے علاقے میں ایک باغ تھا اور اس باغ والے کا قصہ ہے یہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کسی شخص کا ایک باغ تھا اور اس میں بھرپور فصل آتی تھی بہت یعنی فصل اتنی آتی تھی کہ وہ یہ کرتا تھا اس میں سے تین حصے کر دیتا پھلوں کے تین حصے ایک حصہ خود اپنے لیے رکھتا گھر کی ضروریات کے لیے گھر والوں پہ بھی اس پہ سے خرچ کرتا تھا دوسرا جو حصہ ہوتا تھا وہ قریبی رشتہ دار اور پڑوسی وغیرہ تھے ان کو بانٹتا تھا اور تیسرا حصہ وہ فکرا اور مسکینوں میں تقسیم کرتا تھا تب یہ کیا کرنے کا جب کٹائی کرتا تھا فصلوں کی تو سارے فقیر مسکین کو سب کو بلاتا تھا کٹائی کے دن وہ مسکین آ جاتے تھے کیونکہ پتہ ہوتا تھا کہ آج کا دن کٹائی کا دن ہے تو جب یہ شخص انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ یہ جو کٹائی ہے نا وہ ہم رات کو کریں گے کیوں کیونکہ پھر پتہ ہی نہیں چلے گا غریبوں کو کہ ہم نے کٹائی کر دی اور پھر ہم برے بھی نہیں بنیں گے کہ ہم نے کچھ ایسا برا کیا ہے تو پھر وہ لوگ نکلے رات تو رات یہ کٹائی کرنے کے لیے لیکن دیکھتے کیا ہیں وہاں دیکھ رہے ہیں کہ رات میں ایسی سخت آندھی طوفان آ گیا کہ وہ سارا باغ راکھ ہو گیا تو یہاں پر یہ بیک گراؤنڈ آپ یاد رکھیں ان کو ان کے انجام سے خبردار کے لیے باغ والوں کا قصہ سنائیں جب باغ والوں نے قسمیں کھائیں کہ صبح سویرے ہم اپنے باغ میں پھل توڑنے جائیں گے اور انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا ان کو انشاءاللہ کہنے کی توفیق نہ ہوئی رات کو عذاب آیا اور باغ بالکل اجڑ کر رہ گیا کچھ نہیں باقی رہا سب تباہ ہو گیا کہ لوگ باغ کے اجڑنے سے بے خبر پھل توڑنے کے لیے چپکے چپکے گھر سے نکلے انہیں پتہ نہیں تھا کہ ایسا ہو گیا باغ میں اب پہنچے تو پہلے تو شوق ہو گیا ان کو کہ کہیں ہم غلط جگہ تو نہیں آئے لیکن پھر بعد میں کہنے لگے نہیں یہ تو ہمارا ہی باغ ہے تو یہ چپکے چپکے کیوں نکلے تاکہ مسکین کو پتہ ہی نہیں چلے یہ کٹائی کے لے جا رہے ہیں جب باغ میں پہنچے تو دیکھا کہ بالکل باغ اجڑا پڑا ہوا ہے اب ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے ایک دوسرے پر تھوپنے لگے جب کوئی غلطی ہوتی ہے نا یا کچھ ایسا ہو جاتا ہے واقعہ تو ایک دوسروں کو بلیم کرنے لگتے کہ تمہاری وجہ سے ایسا ہوا تو وہی انہوں نے کیا ان میں سے جو بہتر آدمی اور خاص طور سے ایک تفسیر کے مطابق جو انٹیلیجنٹ تھا ذہین تھا اس نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ اللہ کو نہ بھلاؤ اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو ورنہ نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا اب سب نے توبہ کی اور توقع کی کہ آگے ہمیں اس سے بہتر باغ ملے گا کیونکہ اب ان کو ریئلائز ہو گیا کہ ہم نے جو کیے وہ غلط کیے تو اس طرح آپ دیکھیں گے یہ دنیا میں بھی اللہ سے ایگزامپلس دکھاتا ہے اس کے برعکس بھی ہوا ہے یعنی سعودی میں ایک ریسٹورنٹ ہے تو وہ جو ریسٹورنٹ جس نے کھولا تھا وہ شخص ہمیشہ غریب کا حصہ نکالتا تھا اور جو بھی فائدہ ہوتا تھا نا اس میں ایک حصہ غریب کا اس کا ہوتا ہی تھا اور وہ ریسٹورینٹ ابھی بھی اتنا چلتا ہے کہ وہاں کبھی بھی آپ جاؤ تو رش ہی رش ملے گی اور ریزنیبل پرائز پہ رہتی ہے وہاں پر تو اب ان کے بیٹوں کو تو یہ ساری چیزیں پتہ نہیں تھی جب ان کا وکیل آیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے جو والد ہے وہ یہ کرتے تھے تو انہوں نے کہا اگر ہمارے والد اتنا دیتے تو ہم اس کا دگنا دیں گے اور آج بھی اس میں اتنی برکتیں ہیں کہ دوسرے ریسٹورنٹ میں اتنی رش نہیں ملے گی جتنی اس ریسٹورنٹ میں آپ کو رش ملے گی تو اللہ دنیا میں بھی دکھاتا ہے کہ جو دوسروں کو دیتا ہے خاص طور سے غریبوں کو تو اللہ اس کا صدقہ جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا اور اس کو الٹا اور زیادہ دیتا ہے یہ تو دنیا کے عذاب کی مثال ہے آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے پھر لاسٹ رکو رکو نمبر نمبر ٹو آیت تھرٹی فور سے لے کے ففٹی ٹو تک جس میں ایمان والے اور منکر جو ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے اس کے بارے میں آتا ہے متقی ہمیشہ نعمت والے جنت میں ہوں گے کافر یہ کبھی نہ سوچے کہ قیامت کے روز ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک ہوگا ان کو لگتا ہے کہ ہمیں بھی جنت ملنے والی ہے کچھ لوگ بولتے بھی ہیں نا تم جائیں گے تو ہم بھی جائیں گے تو یہ نہیں سوچے کہ تم کو کو مسلمان جو ملے گا یعنی متقی لوگوں کو ویسا تمہیں بھی ملنے والا ہے ہاں اگر تم بھی متقی بن جاؤ مسلمان بن جاؤ تو تمہیں بھی ملے گا اللہ کا ان کے ساتھ کوئی ایسا وعدہ نہیں ہے ان کافروں کے ساتھ اگر اللہ کے مقابلے میں قیامت کے دن کچھ لوگ ان کے کام آنے والے ہیں تو ذرا ان کے نام تو بتاؤ کہ کون ہے جو یہ سمجھتے کہ وہ کام آنے والے قیامت کے دن یہ مشرق یاد رکھیں کہ جب پنڈلی کھول دی جائے گی تو یہ سجدہ نہ کر سکیں گے کیونکہ ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا اب دنیا میں جب سجدے کے لیے بلایا جاتا ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ نماز کے لیے آؤ تو آتے نہیں ہیں تو وہاں کہاں ان کو توفیق ہوگی کہ وہ وہاں پر سجدہ کر سکے جو دنیا میں نہیں کرتے تھے وہ وہاں کہاں کریں گے تو ان کو جب سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو وہ سجدہ نہیں کرتے تھے اب آخرت میں بھی یہ سجدہ نہیں کر پائیں گے ان کی آنکھیں جھکی ہوگی ذلت کے مارے سلیل ہو جائیں گے یہی تو ہے جن کو سجدہ ریز ہونے کے لیے کہا جاتا تھا تو یا کرتے تھے یہ جھکنا نہیں چاہتے تھے کیوں کیونکہ سجدہ کرنا کیا ہے یعنی ہم اپنے آپ کو چھوٹا کر کے بتا رہے ہیں تو یہ اکڑ کی وجہ سے سجدہ نہیں کرتے تھے یہ وہاں پر ذلیل ہوں گے ان کو لگ رہا تھا یہاں پر ذلت ہوگی ان کی وہاں بہت ذلیل ہوں گے اور وہ بھی سب کے سامنے ذلیل ہوں گے آپ اللہ کے کلام کو جھٹلانے والوں کو ہمارے سپرد کر دو سرینڈر کر دو ان لوگوں کو ہم ان کو آہستہ آہستہ ان کے برے انجام کی طرف لے جا رہے ہیں اللہ جھٹ سے نہیں پکڑتا آہستہ آہستہ کسی نہ کسی آزمائش میں ڈال کے پھر وہ پکڑ لیتا ہے ہماری تدبیر بہت مضبوط ہے آپ یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جانا جو اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے یونس علیہ السلام کو آرڈر نہیں آیا تھا اللہ کا کہ یہاں سے نکل جاؤ اس بستی سے لیکن اتنے تنگ آ گئے اپنی قوم سے پریشان ہو گئے کوئی سننے کوئی تیار نہیں توحید پہ آنے تیار نہیں تو نکل گئے انہوں نے صبر نہیں کیا تھا تو آپ وسلم سے کہا گیا کہ تم یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہونا بلکہ صبر کرنا انہوں نے اپنے رب کو پکارا کس نے یونس علیہ السلام نے اور وہ بہت غم سے بھرے ہوئے تھے اگر اللہ کی رحمت ان کے ساتھ نہیں ہوتی تو ان کی کوئی مدد نہ کرتا اور کہتے کہ اگر وہ دعا نہیں کرتے نا تو ویسے ہی رہتے قیامت تک وہ پیٹ میں رہتے مچھلی کے لیکن ان کی دعا اللہ نے قبول کی اللہ نے انہیں اپنے خاص بندوں میں سے شامل کر دیا کافر قرآن سن کر آپ کو گھورتے ہیں جب قرآن سنایا جاتا ہے تو اسے غور سے سنتے ہیں ایک کھلنس بازی دیتے ہیں ایسا دیکھتے ہیں جیسے اب حملہ کرنے والے ہیں اور دیوانہ کہتے ہیں مگر ان کی خواہشات کے باوجود اس کا پیغام ساری دنیا میں پھیل کر رہے گا بھلے ہی ان کو پسند نہیں ہے اللہ کا پیغام پھر بھی اللہ اس کو پھیلا دے گا پھر سورہ الحاق کا یہ سکسٹی نائن نمبر سورہ آتی ہے رکو ٹو آتے ہیں اور ففٹی ٹو ہیں اس میں الحقہ کا مطلب کیا ہے حق ہا قوف قوف حق کا مطلب کیا ہے ثابت ہونے والی سچ مچ ہونے والی ضرور ہونے والی حق ہو کر ہونے والی بات یعنی یہ کس کا نام ہے الحق کا قیامت کا اور سورہ کے شروعات میں یہ الحق کا ورڈ آیا ہوا ہے اسی لیے سورہ کا نام سورہ الحق کا ہے اس صورت میں اعمال کی جزا اور سزا کے بارے میں ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ جزا اور سزا ملتی ہیں رکو نمبر ون ہے آیات نمبر ون سے لے کے تھرٹی سیون تک جس میں قوم سمود آد اور فرون کی سزا کی مثالیں دی ہوئی ہیں قیامت کی گھڑی بہت ہولناک ہے وہ ضرور واقعہ ہو کر ہی رہے گی گارنٹڈ آنے والی ہے وہ قیامت کی جو گھڑی ہے وہ قوم سمود حیبت ناک چیخ سے تباہ ہوئے ہر ایک کو الگ الگ طرح سے تباہ کیا گیا ہے نا تو قوم سمود کو ایک چیخ نے پکڑ لیا اور وہ سب تباہ ہو گئے قوم عاد پر سات راتیں اور آٹھ دن تک تیز و تند آندھی چلتی رہی اس قوم کی لاشیں کھجور کے کھوکھلے اکھڑے ہوئے تنوں کی طرح پڑی ہوئی رہ گئی ایسی پڑی ہوئی تھی اتنے بڑے بڑے قد کے لوگ تھے ان کو ایسا اکھاڑ کے جیسے درخت کو اکھاڑا جاتا ہے نا ایسے اکھاڑ کے پھینکا گیا فرعون قوم لوت قوم نوح ان ساری قوموں کی تباہی میں اللہ کے عذاب کا انکار کرنے والوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے اس میں عبرت لینا ہے سبھی کو قیامت کا عذاب اس سے بھی سخت ہوگا جو ان کو عذاب ہوا وہ کچھ بھی نہیں یہ صرف ایک نمونہ پیش کیا اللہ نے وہ جو جہنم کا عذاب ہے قبر کا عذاب ہے وہ بہت سخت ہے جس دنیا کے پیچھے لوگ دن رات پڑے ہوئے ہیں نا اس کی ابھی آگے اوقات بتائی جا رہی کہ یہ جو دنیا ہے اس کے اوقات کیا ہے فرمایا جب سور پھونکا جائے گا تو زمین اور پہاڑ ریزا ریزا کر دیے جائیں گے تم زمین پہ ہو نا زمین کی چیزیں کھا رہے ہو پی رہے ہو انجوائے کر رہے ہو تو یہ ساری چیزیں کہاں ہیں زمین اور پہاڑوں پہ ہے نا تو ان کو بھی ریزا کر دیا جائے گا یہ ہے اس دنیا کی حقیقت جس میں ہم پورے ڈوبے ہوئے اس روز قیامت واقعہ ہو کر ہی رہے گی آسمان پھٹ جائیں گے اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اور آٹھ فرشتے رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں سوچے کہ کتنے مضبوط فرشتے ہوں گے کہ اللہ کا عرش اتنے اسٹرانگ ان کو بنایا گیا ہے ان فرشتوں کو پھر آگے فرمایا جس کا امان نامہ دائیں ہاتھ میں ملا وہ دوسروں سے خوشی کے مارے کہے گا لو میرا امان نامہ پڑھو یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے نا کہ اگر ہمارا رزلٹ اچھا نکلا تو ہم گھر والوں سے شیئر کرتے ہیں ایون اسٹیٹس پہ رکھ دیتے ہیں فیس بک پہ ڈال دیتے سب کو بتاتے دیکھو میں فرسٹ کلاس آ گئی یا پھر مجھے اتنے گریڈ ملے یہ دنیا میں ہوتا ہے تو اس طرح سے وہاں پر بھی آخرت میں بھی جن لوگوں کو اچھے مارکس ملیں گے اچھے گریڈ ملیں گے جنہوں نے نیک اعمال کیے تھے وہ دوسروں کو پکڑ پکڑ کے بتائیں گے کہ دیکھو دیکھو میرا رپورٹ کارڈ دیکھو ریزلٹ دیکھو کتنا اچھا ریزلٹ ملا ہے مجھے اور وہ پسندیدہ زندگی میں ہو گئی اس سے کہا جائے گا کہ گزرے ہوئے دنوں کے اچھے اعمال کے بدلے آج مزے سے کھاؤ پیو تم نے گزرے ہوئے زمانے میں بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائی نا قرآن کے لیے جاگا نماز کے لیے جاگے بہت مشکل میں تھے کچھ اور تکلیفیں آئیں کسی کی بھی طرف سے تکلیفیں آئی تم نے تکلیفیں اٹھائے نا اب ان کے بدلے تم آرام سے ادھر مزے سے رہو مزے سے کھاؤ اور پیو اس کے برعکس جسے امان نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا لیفٹ ہینڈ میں وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا امان نامہ نہ ملتا اے کاش دنیا کی موت میرا خاتمہ کر دیتی ارے میرا مال بھی میرے کام نہ آیا میری ساری شان و شوکت ہلاک ہو گئی کہاں گئی شان و شوکت یہاں اس دنیا میں اس کے ایسے شان بنی ہوئی تھی آگے پیچھے لوگ ناچتے تھے اس کے لیکن وہاں کون ہے کوئی بھی نہیں شان و شوکت ہلاک ہو گئی حکم ہوگا کہ اسے ستر ہاتھ لمبی زنجیر کے ساتھ باندھو اور دو میں پھینک دو یا اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور مسکینوں سے نفرت کرتا تھا آج اسے پینے کا کھولتا ہوا پانی دے دو اور کھانے کو زخموں کا پیپ ملے گا اللہ ملا ملاتا ہو منامن کھانے پینے بھی دیکھو کیا ملنے والے وہاں پر ہم ان کھانے پینوں میں اتنے بگن ہو گئے ڈوب گئے کہ دن رات وہ کھانے پینے کی فکر کرتے رہتے ہیں وہاں کے کھانے پینے کی بھی کبھی کبھی فکر کیا کریں رکو نمبر ٹو ہے لاسٹ رکو آیات نمبر تھرٹی ایٹ سے لے کے ففٹی ٹو تک جس میں قرآن سے فائدہ صرف متقین کو ہوگا اے کافروں اچھی طرح سن رکھو کہ یہ قرآن یہ کلام ایک بزرگ فرشتہ یعنی جبریل علیہ السلام لے کر اترتا ہے اور اس نے اتارا ہے یہ کسی شاعر کا کلام نہیں نہ کسی کاہن کا منتر ہے یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے یہ جب آیتیں نازل ہو رہی تھی عمر رضی اللہ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے تو وہ چپ کے چپ کے سن رہے تھے آپ وسلم یہ والی سورہ ریسائٹ کر رہے تھے تلاوت کر رہے تھے تو پہلے انہوں نے سوچا عمر رضی اللہ عنہ نے کہ لگتا ہے شاعری ہے تو تب یہ آیت جب پڑھ رہے تھے آپ سے وسلم کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں پھر عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا اچھا یہ کاہن کا منتر ہو سکتا ہے تو پھر یہ پھر آپ اسلم نے آیت تلاوت کی پھر اس کے بعد اس طرح سے عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ سچ میں اللہ کا ہی کلام ہو سکتا ہے پہلے جو بڑے بڑے لوگ تھے کافر وہ چپ کے چپ کے قرآن کو سنتے بھی تھے مانتے نہیں تھے لیکن سنتے تھے کیونکہ ان کے اوپر اثر بھی کرتے تھے اور کبھی کبھی ایک ساتھ مل جاتے تھے ایک یعنی ایسے اچانک مل جاتے تھے اور پوچھتے تھے تم کیوں یہاں پر آئے تو ایک دوسرے کو ٹال دیتے تھے لوگ بتاتے نہیں تھے تو اس طرح سے وہ چپ کے چپ کے آ کے سنتے بھی تھے لیکن اپنے قوم کے خاطر اپنا نام اپنی سرداری جائے گی یہ سب ان کو فکر تھی دنیا کے خاطر وہ اسلام کو قبول کرنے تیار نہیں تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے یہ گھڑا نہیں ہے انہوں نے اپنی طرف منسوب نہیں کیا ہے اگر ایسا ہوتا تو ہم ان کی شعر کو کاٹ دیتے اگر ایسا کرتے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تو ان کی شہر جو گردن کی رگ ہے اس کو کاٹ دیتے یاد رکھو قرآن پرہیزگاروں کے لیے یاد دہانی ہے نصیحت ہے اور کافروں کے لیے اسے جھٹلانے والے کے لیے باعث حسرت ہے کیونکہ اس کو مانتے نہیں ہیں بعد میں حسرت کریں گے لیکن فائدہ نہیں ہوگا پھر سورہ المعارج سیونٹی نمبر سورہ آتی ہے دو رکو ہے اور فورٹی فور آیات آتے ہیں المعارج کا مطلب ہے اوپر چڑھنے کے راستے اوپر چڑھنے کی سیڑھیاں معارج کس کو بولتے ہیں سیڑھیاں اور درجات کو بھی کہتے ہیں تیسری آیت میں المارج کا لفظ آیا ہوا ہے اور اس صورت میں جو انکاری ہے ان پر عذاب آخرت کا تذکرہ کیا گیا ہے اور نیکوکاروں کے لیے اوصاف حمیدہ کا بھی بیان کیا گیا ان کے حمد کے قابل اوصاف ہیں رکو نمبر ون ہے آیات نمبر ون سے لے کے تھرٹی فائیو تک جس میں عذاب آخرت اور نیکوکاروں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں ایک سوال کرنے والا قیامت کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ قیامت کب آئے گی اس کو بتا دو کہ کافروں کو جس عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے وہ عذاب ایک دن اللہ کی طرف سے آ کر ہی رہے گا وہ اللہ جو بلندیوں کا مالک ہے سیڑھیوں والا بلندیوں کا مالک ہے جس کی طرف روح روح یہاں پر جبریل علیہ السلام بھی لیا گیا اور فرشتے ایک دن میں چڑھتے ہیں لوگ اللہ کے دنوں کو اپنے پیمانوں پر نہ ماپو کہ تمہارے ایک دن کے برابر وہ دن بتایا جا رہا ہے وہاں پچاس ہزار سال کے برابر کا ایک دن ہوتا ہے یعنی ہمارے جو پچاس ہزار سال ہے نا وہ اکول ٹو ایک دن وہاں کا ہے جیسے اس کو آپ سمجھے کہ جو یہ ہے کمر ہے چاند جو ہے ہمارا تھرٹی ڈیز ہے وہ اس کا ایک دن ہے رائٹ یعنی چاند کا ایک دن ہمارے تھرٹی ڈیز ہوتے ہیں اسی طرح مرکیوری جو ہوتی ہے ہمارے فورٹی فور ڈیز اس کا ایک دن ہوتا ہے اسی طرح وہ جو آسمان پہ ہیں وہاں جو چڑھ رہے فرشتے وہ پچاس ہزار سال کے برابر ہے یعنی ہمارے پچاس ہزار سال گزریں گے تب جا کے وہاں کا ایک دن ہوتا ہے یعنی اتنا ہے اور کسی نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ قیامت کے دن کے بارے میں بتایا گیا ہے تو جو مومن ہوں گے ان کے لیے یوں ہو جائے گا کہ جیسے ایک فرض نماز کے لیے کتنا وقت لگا اس کے برابر ان کو وہ ٹائم لگے گا بہرحال الگ الگ تفسیر ہیں لیکن یہ ہے کہ وہاں کا دن اور یہاں کا دن اس دنیا کا دن بالکل الگ ہے ان کو قیامت دور دکھائی دیتی ہے مگر ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں بہت قریب ہیں جس روز آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا پہاڑ دھن کی ہوئی اون کی طرح ہوگی اور کوئی دوست کسی دوست کی خبر نہ لے گا اس دنیا میں لیتے ہیں نا خبر ایک دوسرے کی کہ اتنے دنوں سے فون کیوں نہیں کیا سب خیریت تو ہے نا لیکن وہاں کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا مجرم یہ خواہش کرے گئے کہ کاش اپنی اولاد کو اپنی بیوی کو اپنے بھائی کو اپنے کنبے قبیلے کو خاندان کو اور ساری دنیا کے انسانوں کو اپنے بدلے میں دے کر چھوٹ سکیں ان سب کو دے دوں اور میں چھوٹ جاؤں یہ وہ امید لگائیں گے مگر اللہ کے عذاب سے کسی بھی طرح نجات نہیں پا سکیں گے وہ آگ تو بھڑکتی بھی ہے بہت بھڑک رہی ہے کھال ادیڑ دینے والی ایسی آگ ہے پھر آگے فرمایا ان نل انسان اخولی کہا آ انسان بہت بے صبرا پیدا کیا گیا ہے بہت بے صبری دکھاتا ہے اس میں بالکل صبر ہی نہیں ہوتا ہے اب بھی کیا اب بھی چاہیے دعا بھی کرتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ ابھی ہی میری دعا قبول ہو اور آج ہی مجھے وہ چیز مل جائے جب تکلیف آئے تو شکوہ شکایت کرنے لگتا ہے اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو بخیل ہو جاتا ہے کنجوس ہو جاتا ہے مگر نماز پڑھنے والے ایسے نہیں ہوتے وہ باقاعدگی سے نماز ادا کرتے ہیں اور ویسے بھی نماز صبر سکھاتی ہے یاد رکھیں جن کے مالوں میں مسکینوں کا حق ہے جو روز جزا کو مانتے ہیں اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں زنا نہیں کرتے امانتوں اور وعدے کا خیال رکھتے ہیں اور ہر حال میں سچی گواہی دیتے ہیں یعنی یہ نہ تو گواہی چھپاتے ہیں اور نہ کمی بیشی اس میں کرتے ہیں یہ ہوتے ہیں نیک بندے اللہ کے یہ اس طرح سے کام کرتے ہیں وہ ایسے برے کام نہیں کرتے جو ان کو عذاب کی طرف لے جائیں پھر رکو نمبر ٹو ہے لاسٹ رکو جس میں کفار کی غلط فہمی کا ازالہ کفار کی جو غلط فہمی ہے اس کا ازالہ کیا گیا ہے کافروں کا یہ خیال قطن غلط ہے کہ وہ دنیا میں عائش کر رہے ہیں اور آخرت میں جنت ان کے انتظار میں ہے ان کو لگتا ہے یہاں بھی عائش کر رہے آرام کی زندگی گزار رہے اور جنت تو ویٹ کر رہی ہے کہ یہ لوگ کب آئیں گے اور میں ان کو بہت سارا سکون دے دوں یہ ایسا سوچ رہی ہے کافر لوگ ہم چاہے تو دنیا میں ان کا نام اور نشان مٹا کر ان کی جگہ دوسروں کو آباد کر دے اللہ اس پہ قادر ہے لیکن پھر بھی ان کو چانس دے رہا ہے آپ ان کو چند روز کھیل کود لینے دیں اس دنیا میں آئے ان کو لگتا ہے کھیل تماشا ہی ان کے لیے سب کچھ ہے کھیل کود میں رہنے دیں یہ وعدے کے مطابق ہمارے پاس آئیں گے سب کو لوٹنا تو وہیں پہ ہے نا اور بہت ذلیل ہو کر آئیں گے ان کو کوئی رسپیکٹ سے لانے والا نہیں عزت کر کے نہیں لانے والا بلکہ ذلیل کر کے لایا جائے گا پھر سورہ نوح یہ سیونٹی ون نمبر سورہ آتی ہیں دو رکو ہیں ٹوینٹی ایٹ آیات آتے ہیں نوح نوح علیہ السلام ہمارے جو نبی تھے اور پہلی آیت میں نو کا لفظ آیا ہوا ہے اور ویسے بھی یہ جو سورہ ہے پوری سورہ میں نوح علیہ السلام کی حق کی تبلیغ کی گئی ہے پھر منکرین کے انکار اور سرکشی کا بھی ذکر آتا ہے تو رکو نمبر ون ہے آیات نمبر ون سے لے کے ٹوینٹی تک جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا پیغام اس کے بارے میں ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کی طرف بھیجا اور ہر نبی اس کے قوم کے پاس ہی آیا تھا انہوں نے فرمایا لوگوں اللہ کی عبادت کرو اس سے ڈرو اور میرا کہاں مانو اللہ تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نوازے گا قوم نے ایک نہ سنی ان کی بات نہ سنی تو آپ نے عرض کیا نوح علیہ السلام نے کہ اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی رات دن بلاتا رہا اور ہم بھی پکارتے ہیں سب کو آ جاؤ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے آ جاؤ کتنے لوگ آتے ہیں آتے وہ بھی آدھے پر سے بھاگ جاتے ہیں حالانکہ یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے جب جنوں نے قرآن سنا تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو کمپلیٹ تلاوت نہیں کی تب تک اس مجلس سے ہٹے نہیں یہ جن ہم سے زیادہ اچھے اور ہم قرآن کی کلاس چلتے رہتے ہیں اور بیچ میں سے ہی غائب ہو جاتے ہیں یہ قرآن کے کلاس کے آداب کے خلاف ہے یہ تو دن رات بلاتے رہے ہم بھی دن رات بلاتے ہیں کتنے لوگ آتے ہیں کتنے لوگ بیچ میں ہی چلے جاتے ہیں اور کتنے لوگ سنتے ہیں سنا کر دیتے ہیں قوم کو رات دن میں نے دعوت دی مگر میرے ہر بلانے پر انہوں نے نفرت کا اظہار کیا نفرت ہی دکھائی جتنی بار ہم نے بلایا اتنی بار میری قوم نے وہ علیہ السلام کہتے میری قوم نے نفرت کا اظہار کیا اور اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی کے بار بار بولتا ہے ابھی ہم کان بند کرتے تاکہ یہ ہمیں واپس سنائے نہیں انگلیاں ٹھوس لی اے اللہ میں نے ان کے مجموعوں میں جا کے ان کو سمجھایا مجلسوں میں سب کے سامنے ان کو سمجھایا ایک ایک آدمی کو الگ الگ سمجھانے کی بھی کوشش کی مگر یہ نہ مانے میں نے ان سے کہا لوگوں اپنے رب سے بخشش مانگو مغفرت مانگو وہ تم پر دھار بارش برسائے گا بھی دیکھیں جو مغفرت مانگتا ہے اس کے کیا کیا فائدے ہیں یہ چیزیں اگر کسی بھی جگہ بارش نہیں ہو رہی تو زیادہ سے زیادہ مغفرت مانگے دوسری چیز مغفرت مانگنے کا کیا فائدہ ہے مال اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا یعنی جن کے پاس مال نہیں ہے غریب ٹائپ کے لوگ ہیں جن کے پاس بچے نہیں ہیں تو انہوں نے زیادہ سے زیادہ مغفرت مانگے اللہ ان کو دے دے گا کیونکہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں اور تمہارے لیے باغات پیدا کر دے گا جن کے باغات نے یعنی ان کو باغات عطا کر دے گا جو بھی مغفرت مانگتے رہیں گے اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا کتنے فائدے ہیں مغفرت کے تو اللہ سے مغفرت مانگتے رہے کئی ایک فائدے بتائے ہوئے ایک امام تھے ان کے پاس الگ الگ طرح کے لوگ آئے اور کہہ رہے تھے کہ امام میرے لیے دعا کرے اور کچھ مجھے سولوشن بتائے ایک نے کہا مجھے بچے نہیں ہیں تو کہا مغفرت مانگو ایک نے کہا بارش نہیں ہو رہی ہے ہمارے علاقے میں کہا مغفرت مانگو اسی طرح اور بھی کئی چیزیں انہوں نے بولے بزنس نہیں چل رہا ہے مغفرت مانگو نہریں نہیں ہمارے ادھر پانی کی کمی ہے بولے مغفرت مانگو تو وہ سب کہنے لگے کہ سب کا سولوشن ایک کیسا تو انہوں نے یہی آیت جو ہے وہ کوٹ کر کے بتائی میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ تم اپنے رب کی عظمت کا خیال کرو جس نے تمہیں پیدا کیا جس نے آسمان بنائے چاند بنایا سورج کو ساری دنیا کے لیے چراغ بنایا اب اس پہ ہم غور نہیں کرتے ایک بلب کسی سائنٹسٹ نے بنایا اس کی اتنی اسٹڈی کرتے اور اتنے اس کی باتیں کرتے ہیں ہم لیکن وہ ذات جس نے پورے دنیا کو روشنی کا بلب جو بنا کے دیا ہے سورج اس کا ذکر کتنے لوگ کرتے ہیں اور کرتے وہ کتنا کم کرتے ہیں ایک بلب پہ کتنی ریسرچ ہوئی اور اس کے اوپر کتنے لوگ تبصرے کرتے ہیں تو اس پہ بھی کیا کریں قرآن سے جڑے رہیں اللہ کو یاد رکھیں جس نے زمین سے نباتات اگائی اس میں تمہیں داخل کرے گا یعنی زمین سے اگائی نا تو تم کو بھی اسی میں جانا ہے پھر اس نے تمہیں وہاں سے نکالنا بھی ہے یعنی تمہیں زمین میں جانا ہے اور زمین سے پھر نکال لے گا اب دیکھیں جو کھیتی کرتا ہے کسان جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے بیج ڈالتا ہے اب بیج کیا ہوتا ہے پہلے سڑتا ہے اس کے اندر تو تم بھی پہلے سڑنے والے ہو تم ہڈی ہڈی ہونے والے ہو اور وہ جو بیج سڑتی ہے اس کے بعد پودا نکلتا ہے نا زندگی آتی ویسے تم بھی سڑنے کے بعد پھر تمہیں بھی زندگی دی جائے گی اور پھر وہ کیا کرتا ہے جب بڑی فصلیں ہوتی ہیں تو وہ کاٹ کے اپنے گھر میں لے کے آتا ہے اسی طرح تم کو بھی کاٹ کے اللہ اپنے پاس لے کے آئے گا غور کرو یہ اتنی مثالیں بار بار کیوں اللہ دے رہا ہے نباتات کی زمین کی زمین بے جانتی اس میں جان ڈال دی کیوں غور کرو کہ تم کو بھی اسی طرح کرنے والا ہے کہ تم سڑیں گے اور پھر اس کے بعد تمہارے اندر جان ڈال دی جائے گی اور پھر تم کو کاٹ کے کھیتیوں کی طرح کاٹ کے اپنے پاس لے جائے گا پھر تمہارے حساب کتاب لے گا اس نے زمین بچھائی اور تمہاری سہولت کے لیے اس میں راستے بنائے پھر لاسٹ رکو ہے رکو نمبر ٹو آیت نمبر ٹوینٹی ون سے لے کے ٹوینٹی ایٹ تک جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی مایوسی اور بد دعا اس کے بارے میں آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب انہوں نے میری کوئی بات نہیں سنی میں کتنے بار ان کو بتا رہا تھا کوئی سننے تیار نہیں اللہ یہ اپنے جھوٹے معبودوں کی پرستش کرتے اس کی پوجا میں لگے ہوئے تجھے چھوڑ کے دنیا میں پہلا جو شرک ہوا تھا نا وہ نو علیہ السلام کی قوم نے شروع کیا تھا کیسے شروع کیا وہ جو نیک بندے تھے ان کی مورتی بنائی گئی شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالا کہ یہ کتنے اچھے لوگ تھے نہیں تو تم بھول جائیں گے اسی لیے مورتیاں بناؤ اب مورتیاں جب بنی تھی تب پوجا نہیں ہوتی تھی وہ صرف ایک وہ رسپیکٹ کے طور پہ انہوں نے بنائی تھی اس کے بعد ان کے بچوں کے دماغ میں ڈال دیا کہ یہ دیکھو تمہارے باپ دادا جو تھے نا وہ اس کی پوجا کرتے تھے تو پھر اس طرح پوجا شروع ہو گئی آج کیا ہو رہا ہے یہ جو درگاہوں وغیرہ میں مزاروں میں کس طرح جا رہے ہیں فرق کیا ہے زیادہ کچھ فرق نہیں ہے انہوں نے بھی اپنے نیک لوگوں کو چڑھا دیا آج ہمارے جو مسلمان جو کہہ رہے ہیں وہ بھی نیک لوگوں کو چڑھا کے کہتے ہیں کہ یہ وسیلہ ہمارے لیے یہ ہمارے لیے وسیلہ ہے اس لیے ہم تو گنہ گار ہیں وہ لوگ جو دعا کریں گے وہ قبول کرے گا اللہ حالانکہ اللہ خود کہتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں اس کی دعا قبول کروں گا کہو میرے بندوں سے میں تمہارے بہت قریب ہوں اتنے قریب کہ شہر رقص سے بھی قریب ہوں اور جب تم تحجد میں بھی اللہ سے دعا کرتے ہو کیوں سنتا ہے پھر تم خود بولتے ہو شرک کرنے والے خود بولتے ہیں کہ ہم جب تحجد کے لیے اٹھتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ جھٹ سے دعا قبول بھی کرتا ہے تم خود بولتے ہو تو کہاں سے وسیلہ لگا رہے ہو اللہ سے ڈائریکٹ مانگو شرک نہ کرو نو علیہ السلام نے بار بار ان کو پکارا بار بار کہا کہ شرک نہ کرو آج ہم بھی بار بار آپ کو پکار کے کہہ رہے ہیں اے شرک کرنے والے اے مزاروں پہ جانے والے آئے درگاہوں پہ جانے والے آئے پیروں کو پوجا ان کی کرنے والے ان کے سامنے ماتا ٹیکنے والے شرک کو چھوڑو کیونکہ اللہ سب کچھ گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کی معافی نہیں آ جاؤ ہدایت کی طرف آ جاؤ قرآن و حدیث کی طرف اس سے علم حاصل کرو نہ کہ لوگوں نے بنائے ہوئے علم کی طرف جاؤ اور انہوں نے کہا کہ اور میرے خلاف ان لوگوں نے بڑی بڑی سازشیں بھی رچائی اس میں وہ مصروف تھے جب شرک والوں کو بتایا جاتا نا کہ یہ شرک ہے تو وہ سننے کے بدلے دشمنی پہ اتر آتے ہیں وہ سننا نہیں چاہتے اور اگر سنے بھی تو آپ بولتے ان کا بدلہ لینا چاہیے کئی ایک ایسے کیس ہوئے کہ شرک والوں کو جب روکا گیا تو یہ جو نئی شرک کرتے تھے توحید والے جو مسجدیں تھیں اس میں جا کے مسلمان ان کو شہید کیا گیا ان کو مار ڈالا گیا تو یہی یہ چیز کرتے تھے بڑی بڑی سازشیں کرتے تھے اے میرے رب تو کافروں میں سے کوئی بھی زمین میں رہنے کو نہ چھوڑ دے ان سارے کافروں کو تو ختم کر دے یہ علیہ السلام نے بد دعا کی تھی اور یہ بد دعا جو تھی وہ قبول بھی کی گئی اگر ان میں سے کوئی باقی رہا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور ان کی اولاد میں سے بھی کوئی رہ گیا تو فاسق اور فاجر ہی بننے والے ہیں اور فرمایا کیا ہے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور اسے جو میرے گھر میں مومن بن کر داخل ہوا اور مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو بھی بخش دے اور ظالموں کو صرف تباہی میں ہی زیادہ کر دے یعنی ظالموں کو تو نیست و نابود کر دے ختم کر دے پھر سورہ الجن یہ سیونٹی ٹو نمبر سوراتی ہیں دو رکو ہیں ٹو رکو ٹوینٹی ایٹ آیات الجن کا مطلب ہے جن جو ہم جن جنات بولتے ہیں پہلی ہی آیت میں الجن کا لفظ آیا ہوا ہے اسی لیے اس سورے کا نام سورہ الجن ہے اور اس صورت میں قرآن حکیم انسانوں کی طرف بھی آیا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ جن جنات کے لیے بھی یہ قرآن آیا ہوا ہے وہ ان کو بھی ہدایت دیتا ہے رہنمائی کرتا ہے ان کی اور انسان کو پیغام رسالت بھی دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں بھی بتایا ہوا ہے رکو نمبر ون ہے آیات نمبر ون سے لے کے نائنٹین تک جس میں جنات کا قرآن حکیم سن کر متاثر ہو جانا اس کے بارے میں آتا ہے اللہ کا ارشاد ہے کہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فرما دے کہ اگر تم مجھ پر ایمان لانے کو تیار نہیں ہو تو جنوں کی ایک جماعت قرآن سن کر ایمان لے آئی انسان نہیں سن رہا ہے ارے جنات ایسے ہیں نا کچھ جنات کہ وہ پورے توحید پہ ہیں اتنا کام کر رہے اللہ کی عبادت میں ہیں ہم سمجھتے کہ سارے جنات برے ہوتے ہیں سارے جنت برے نہیں ہوتے ہیں بلکہ ان میں بھی کیٹیگریز انسانوں کی طرح ہوتی ہیں کچھ جو جنات ہوتے ہیں وہ بہت پاک باز نیک ہوتے ہیں کچھ منافق ٹائپ ہوتے ہیں اور کچھ کافر ہوتے ہیں تو یہ قرآن سن کے جھٹ سے فوراً ہی مان لے آئے اب دیکھیے سورہ نوح ہم پڑھ چکے نوح علیہ السلام نے پوری زندگی بھر دعوت کا کام کیا ساڑھے نو سو سال دعوت تھی لیکن چند لوگوں نے ہی اسلام قبول کیا اب جن ایسے ہیں کہ جن ایک بار صرف قرآن سنے ایک بار دعوت کی بات سنے اور فوراً اسلام انہوں نے قبول کیا ایمان لے آئے تو دیکھیں فرق کتنا ہے اور انہوں نے کہا جنہوں نے کہا کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اب ہمیں پتہ چلا کہ یہ شرک ہے ہم جو کر رہے تھے ابھی ہم نے شریک ٹھہرائیں گے کسی کو ہمارا رب شان والا ہے اس کی نہ تو بیوی ہے اور نہ ہی اولاد ہے لک لائک کہ یہ لوگ کرسچن تھے یہ جو جن تھے وہ بیوی اور اولاد کے رشتے سے پاک ہے اللہ اس سے پاک ہے کچھ انسانوں نے جنات سے پناہ چاہی تو جنات کی سرکشی میں اور اضافہ ہو گیا اب یہ ہوتا تھا یوم جاہلیت میں کہ پہلے سفر بڑے بڑے لمبے لمبے کرتے تھے لوگ تو کبھی کبھی جنگلوں میں یا ایسے پہاڑی علاقے میں رکنا پڑتا تھا تو یہ لوگ ڈرتے تھے کہ یہاں پر جن جنات ہوتے ہیں تو ہم ایک کام کرتے ہیں جن جنات کی پناہ میں آتے ہیں جیسے ہم اللہ کی پناہ لیتے نا آج ویسے وہ لوگ جنات کی پناہ لیتے تھے تاکہ وہ کچھ ان کو تکلیف نہ دیں تو جنات کہتے کہ انہوں نے جب شروع کیا نا حالانکہ جنات کچھ بھی نہیں تھے ان کو چڑھایا ان لوگوں نے انسانوں نے بہت زیادہ چڑھایا تو انسان کے چڑھانے کی وجہ سے یہ اور زیادہ سرکش ہو گئے پہلے سے سرکش ہی تھی لیکن دیکھے جنات نے کہ یہ تو ہمیں بہت عزت دے رہے تو اور سرکش ہو گئے کافر انسانوں کی طرح جنات نے سوچا کہ قیامت نہیں آئے گی ان کو یہ تعلیم دی گئی تھی کہ قیامت ویامت کچھ نہیں ہے یہ زندگی ہی زندگی ہے ایسی تعلیم دی گئی تھی تو یہ ہمیں بتایا گیا تھا اور انہیں لگتا تھا کہ جنات کبھی جھوٹ نہیں بولتے لیکن اب پتہ چلا جب آپ سے قرآن سنے تب پتہ چلا جنات نے آسمان کو دیکھا تو وہاں بڑے بڑے سخت پہرے لگے ہوئے تھے یعنی وہاں جو پہرے دار ہے آسمان میں فرشتے جو ہے وہ پہرے داری کر رہے جیسے ہی کوئی شیطان ان کی طرف جاتا ہے کچھ بات سننے کے لیے تو یہ آگ کا شعلہ اس کے اوپر پھینک دیتے ہیں تاکہ جلا کے اس کو راک کر دے اور وہ کچھ سن ہی نہ پائے کہ کیا کہہ رہا ہے کیا کسی انسان کے بارے میں ڈسیجن دیا جا رہا ہے پہلے تو کوئی بات سن لیتے تھے یعنی آپ کے زمانے میں اس سے یعنی تھوڑے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کچھ نہ کچھ سن لیتے تھے اور کاہن جو ہوتے تھے کاہن بھیجتے تھے نا شیطانوں کو کہ جا کے سن کے آؤ ان کی تقدیر میں کیا لکھا جا رہا ہے تو سن کے آ جاتے تھے اور بتاتے تھے کاہنوں کو لیکن اس کے بعد آپ سے وقت یہ سب بند کر دیا گیا یہ جب سننے آتے ہیں تو ان کے اوپر شعلہ پھینکا جاتا ہے اب جو ایسے حرکت کرتا ہے تو آگ کا انگارا اس کے انتظار میں ہوتا ہے جنات میں بھی کچھ نیک بھی ہیں اور کچھ بد بھی نیک فطرت جنہوں نے ہدایت کی آواز سنی تو ایمان لے آئے اب دیکھیں ایک راکی تھے یو اے میں ایک راکی تھے جو کسی کا علاج کر رہے تھے تو اب یہ جو جن نے جس کو پکڑا تھا اس کو اس راکی نے دعوت دیا اسلام کی طرف تو اس نے اس جن نے اسلام کو قبول کیا اور پھر وہ جو جس کو پکڑا تھا اس کو بھی چھوڑ دیا اور نیک بن گیا تو جنات ایسے ہوتے ہیں کیا انسانوں کی جیسی کیٹیگری ہوتی ہے ویسے ان کی بھی کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں یقیناً ایمان والے ہی ہدایت یافتہ ہیں اور نا انصاف ظالم جہنم کا ایندھن ہوں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کفار عرب توحید پر قائم رہتے تو ہم ان کی دنیاوی نعمتوں سے ان کو مالا مال کرتے ہیں یعنی دنیا میں بھی ہم ان کو زیادہ دیتے کب اگر یہ توحید پر ہوتے سجدہ اللہ کے لیے ہی ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ پھر آگے فرمایا آپ جب بھی قرآن سنانے کھڑے ہو تو یہ جو کافر ہے وہ آپ کو پریشان کرنے کے خاطر آپ کے گرد ہجوم کر لیتے ہیں یعنی جب بھی آپ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو یہ ان کو تکلیف دینے کے لیے بہت ساری حرکتیں کیے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ آپ وسلم کسی نہ کسی طرح ڈسٹریکٹ ہو جائے تو یہ کافر اسی اس میں لگے ہوئے رہتے تھے اور کئی ایک قصے آپ کو بھی معلوم ہوں گے لاسٹ رکو رکو نمبر ٹو جس میں رسالت کا پیغام اس کے بارے میں آتا ہے آپ اعلان کر دیں کہ میں اپنے رب کو پکاروں گا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا میں تمہارے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں حالانکہ سب سے بیسٹ انسان دنیا میں جو بھی بیسٹ ہے بیسٹ ٹو بیسٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی میں بھی آخری نبی وہ خود کہہ رہے کہ میرے پاس میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے نفع اور نقصان میں اس کا مالک نہیں ہوں اور آج ان کے قبر کے پاس جا کے لوگ کیا کیا دعائیں مانگتے رہتے ہیں حالانکہ آپ وسلم نے خود کہہ دیا قرآن ہمیں کلیئر بتا رہا ہے کہ وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں جس نے ان کو بنایا تھا وہ نفع نقصان کا مالک ہے وہ ہے اللہ اللہ کے سوا میری کوئی پناہ گاہ نہیں ہے اللہ کے نافرمان جہنم کا ایندھن بنیں گے آخرت میں پتہ چلے گا کہ کون کمزور تھا اس کے ساتھی کم تعداد میں ہے یا ہم کم تعداد میں یعنی یہ جو کافر تھے وہ کہتے تھے دیکھو کہ آپ وسلم کے جو ساتھی ہیں بہت کم ہیں گنے چنے لوگ ہیں زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے کیونکہ شروعات میں بہت کم لوگ ایمان لائے تھے تو کہتے تھے کہ یہ لوگ کمزور ہیں اور ہم دیکھو بڑی تعداد میں ہم بہت زیادہ ہیں تو ہم زیادہ طاقتور ہیں تو قیامت کے دن تمہیں پتا چلے گا کہ کون کمزور ہے اور کون طاقتور ہے آگے فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی غائب کا جاننے والا وہی ہے اللہ اور وہ اپنے غائب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا یہ جو علم ہے قیامت کب آئے گی وہ اس نے کسی کو بھی نہیں دیا ہوا ہے ایون جو فرشتہ سور پھونکنے والا ہے اس کو بھی علم نہیں دیا گیا کہ کب آنے والی ہے اسی لیے جب سے وہ پیدا ہوئے تب سے منہ کو وہ سور لگا کے کھڑے ہی ہیں کہ کب حکم آئے گا اور کب میں سور پھونکوں گا کہ ایک منٹ ایک سیکنڈ میرا ادھر ادھر نہ ہو اگر معلوم ہی کرنا ہوتا بتا دینا ہوتا تو ایٹ لیسٹ اس کو ہی بتا دیتے جو سور پھونکنے والا ہے اس فرشتے کو بھی نہیں اللہ نے بتایا یہ غائب کی خبریں ہیں وہ جن بندوں کا رسول کی حیثیت سے انتخاب فرماتا ہے ان کے آگے پیچھے پہرے رکھتا ہے کہ دیکھیں انہوں نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا یا نہیں یعنی جتنے بھی رسول آتے تھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ان کے آگے پیچھے فرشتے رہتے تھے سیکیورٹی گارڈ ہوتے تھے کہ پورا پورا پیغام پہنچایا یا نہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سارے کے سارے پیغام جتنے آئے تھے وہ ہم تک پہنچا دیے کیونکہ ایک طبقہ ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کچھ پارٹ بکری نے کھا لی ہاں بکری وقت اب بکری نے وہ پیپرز کے شکل میں تھا ہی نہیں تو بکری آ کے وہاں کہاں کھائے گی ایسی باتیں کرتے اور بےحدہ باتیں ہی ہیں چھوٹا بچہ بھی ان کی بات سن کے ہنس پڑے تو سارا پیغام ہم تک پہنچ چکا ہے اور وہ ان کے اطراف احاطہ کیے ہوئے وہ جو پہرے دار ہیں وہ احاطہ کیے ہوئے اور ہر چیز لکھ رہے پھر سورہ المزمل سیونٹی تھری نمبر سورہ دو رکو اور ٹوینٹی آیات المزمل کا مطلب ہے کپڑا لپیٹنے والا پہلی آیت میں المزمل کا ورڈ آیا ہوا ہے اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں تبلیغ کا جو دستور عمل تھا وہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی شوق اور جذبہ اللہ کی اطاعت کا وہ بتایا گیا ہے رکو نمبر ون ہے آیات نمبر ون سے لے کے نائنٹین تک جس میں رسالت کی تبلیغ کے لیے ہدایات فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت پیارے انداز سے فرمایا گیا بہت ہی پیار سے بتایا گیا کہ اے کپڑوں میں لپیٹنے والے رات کو آدھی یا اس سے بھی کچھ کم قیام کرو ایک تو تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ آپ وسلم بہت لمبا قیام کرتے تھے تو ان کو کہا گیا کہ کچھ کم بھی کیا کرو کیونکہ آرام بھی کیا کرو اور کچھ اور آتی ہیں کہ ان کو کہا گیا کہ یہ کرو یعنی اس طرح تم کو کرنا ہوگا دعوت کے کام کے لیے ضروری ہے کہ تہجد کی نماز پڑھے تاکہ یہ تم کو بہت اسٹرانگ بنا دے گی طاقت دے گی یہ تو بہرحال جو بھی ہے اللہ کا آڈر یہ ہے کہ رات کو آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم قیام کیا کرو تہجد اس کا مطلب اور کچھ اضافہ کر لیں اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھے آج ہمارے یہاں قرآن کیسے پڑھے جاتے ہیں خاص طور سے رمضان میں تو بہت ہی زیادہ فاسٹ کیونکہ کمپٹیشن ہوتے کہ کس نے سب سے زیادہ قرآن یہ مہینے میں کمپلیٹ کیا وہ سمجھ میں آئے نہ آئے یہ جو قرآن اتنے فاسٹ کمپلیٹ کرتے ہیں پہلی بات تو اللہ کا جو حکم ہے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو آرام سے پڑھے سمجھ کے پڑھے تم اگر دس بار بھی ایک قرآن کمپلیٹ کرو نا اور یہ اسپیڈ رہے گی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں بہ نسبت وہ بندہ جو صرف ایک آیت بھی غور کر کے پڑھ رہا ہے اس کو فائدہ زیادہ ہوگا بے شک ہم تجھ پر بہت بھاری بات یعنی قولن سکیلا جلد ہی نازل کریں گے یہ قولن سکیلا کیا ہے قرآن تو قرآن کیا ہے قولن ثقیلا ہے یہ نازل کرنے والا ہے تو اس کو لینے کے لیے طاقت چاہیے تو طاقت کیسی آئے گی تہجد کی نماز سے اب دیکھیں سورہ الانسان میں قیامت کو یومن ثقیلا کہا گیا ہے یعنی کیا بہت بھاری دن اور یہاں پر قولن ثقیلا بھاری بات بہت بھاری بات یہ کس کو کہا گیا قرآن کو تو اس لیے تبصرہ یہ ہے کہ اگر اس بھاری دن سے بچنا ہے قیامت کے دن سے تو بھاری بات کو پکڑ لو یعنی قرآن کو پکڑ لو اس کو مضبوطی سے پکڑو تاکہ امن ملے قیامت کے دن قیامت کے عذاب سے بچ سکے ہم اس لیے قرآن کو پکڑو اگر اس کو لازم پکڑیں گے نا تو پھر کبھی بھی بدعت یا شرکیہ چیز نہیں کروں گی کچھ شک نہیں ہے کہ رات کو اٹھ کر عبادت کرنا نفس کو کچلنے میں بہت سخت ہے جب تحجد کے لیے کوئی اٹھتا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے دل ہی نہیں کرتا ہے کہ آنکھیں بھی کھولیں بہت مشکل ہوتا ہے یہ بہت سخت ہے اور قرآن پڑھنا یا ذکر جو دعا ہے اس کے لیے بہت موضوع ہے کیونکہ ایک پیسفل ماحول ہوتا ہے تو دعا بھی کرے کوئی یا ذکر کرے تو وہ کانسنٹریشن کر سکتا ہے توجہ کے ساتھ کر سکتا ہے درست طریقے سے کرتے ہیں تو یہ قرآن پڑھنے یا ذکر کرنے یا دعا کرنے کے لیے بہت اچھا وقت ہے اور بات بھی خوب اچھی طرح سے ٹھیک نکلتی ہے اس وقت آپ کو دن میں بڑی بڑی شدید مصروفیات ہوتی ہے اور آپ سے وسلم تو بہت زیادہ مصروف رہتے تھے بزی رہتے تھے ایک تو ایک دعوت کا کام کرنا ہے دوسری بھی کئی ایک چیزیں ان کے ساتھ تھیں تو وہ ساری چیزوں میں دعوت کے کام تبلیغ کے کام میں بہت زیادہ مصروف ہوتے تھے اس وقت اتنی عبادت کے لیے وقت نہیں ملتا تھا تو کہا گیا کہ رات کے وقت زیادہ وقت تو اللہ کے لیے جو دعوت کا بھی کام کرتے تھے وہ بھی عبادت ہی تھی لیکن یہ سپریٹلی تعجد کا جو ٹائم ہے اس کو مینشن کیا گیا ہے پھر آگے فرمایا اپنے رب کا نام لیتے رہیے ذکر کرتے رہیے اور سب سے توڑ کر اس سے ہی جوڑ لیجیے یعنی اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیجیے مشرق اور مغرب کے رب کے سوا کوئی کارساز نہیں لہذا اسی پر بھروسہ کریں اور ان سے نمٹنے کا کام مجھ پر چھوڑے یعنی جو اللہ کے خلاف کچھ کام کر رہا ہے یا تمہارے خلاف کچھ بات کر رہا ہے یا کوئی عمل کر رہا ہے تو وہ اللہ کے حوالے کر دے ہم دیکھ لیں گے ان کو ہمارے پاس ان کے لیے بھاری زنجیریں رکھی ہوئی ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ بھی ہیں ان کے لیے حلق میں پھنسنے والا کھانا کبھی دیکھیے روٹی یا کچھ ایسے اب پھنس جاتا ہے یا کانٹا پھنس جاتا ہے مچھلی وغیرہ کا تو کتنا مشکل ہوتا ہے یہ تو ایسا رہے گا یہ دنیا کی تو مثال ہم دے نہیں سکتے کہ کیسا پھنس جائے گا یہ تو بہت اور ڈینجر ہوگا کہ کوئی کھانا جو حلق میں پھنس جائے ایسا پھنسنے والا کھانا ان کو ملے گا اور دردناک عذاب ہے یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ کانپ اٹھیں گے اللہ کے ڈر سے کاپ رہے ہوں گے اور پہاڑ ریت کے ڈھیر بن جائیں گے پہاڑ جو ابھی نظر آتے ہیں جو بڑے بڑے پہاڑ وہ کیا ہوں گے ایک ریت کا ڈھیر جسے مٹی بکھری ہوئی ہو اے مکہ والو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت موسا علیہ السلام کی طرح رسول ہیں وہ بھی رسول ہیں ان کو بھی مانو کیونکہ یہ بات پکی تھی ان کو معلوم تھی کہ موسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے اور بھی کئی رسول آئے تھے یہ جو یہودی تھے ان کے ذریعے ان کو اور کچھ نالج ہو رہا تھا تو یہ بھی ویسے ہی رسول ہے جیسے پہلے رسول آئے تھے موسا علیہ السلام فرون کی طرف بھیجے گئے فرعون نے ان کا انکار کر دیا تو ہم نے بڑی سختی سے ان کو پکڑ لیا تو کہیں تم کو نہ پکڑ لیں اگر تم ماننے سے انکار کرتے ہو نبی کو تو اس دن سے بچو جو بچوں کو بوڑھا کر دے گی اب بچوں کو بوڑھا کر دے گی اس کے بارے میں بھی کئی ایک تبصرے آئے ہوئے ایک تو ایک یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ بچے ایسے دیکھے گئے جیسے وہ سگنل وغیرہ پہ جو بھیکاری ٹائپ ہوتے ہیں ان کے چہرے آپ دیکھیں گے کچھ کچھ بچے رہتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ کتنی بڑھاپے میں آ گئے جیسے غم میں رہتے ہیں اور کچھ ایسے ٹینشن آنے سے دیکھیں جیسا چہرہ چینج ہو جاتا ہے ویسا بھی کہا گیا یا تو کہا گیا کہ ایسی وہ ہولناکیاں ہوگی کہ وہ سچ میں بچہ بوڑھا ہو جائے گا بوڑھے کی طرح دکھنے لگے گا ویسے بھی کچھ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم یہ بتائی تھی کہ قبر سے ایک ینگ لڑکے کی جو باڈی نکالی گئی کسی ریزن کی وجہ سے ینگ ہی تھا ٹوینٹی کے اندر ہی تھا لیکن اس کا جو چہرہ تھا وہ ابو سکسٹی سیونٹی ایسے شخص کی طرح دکھ رہا تھا تو بہرحال جو بھی ہے اللہ نوز بیسٹ لیکن بتایا گیا کہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس کی سختی سے آسمان وہ پھٹا جا رہا ہوگا یعنی اتنی سختی ہوگی کہ آسمان بھی پھٹ رہا ہے ایسی سختی ہوگی پھر رکو نمبر ٹو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذب عبادت اور قیام اللیل کا حکم دیا گیا یہاں پر فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی ایک تہائی رات عبادت میں کھڑے رہتے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی بھی اس طرح عمل میں مشغول رہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے تھے کہ قیام کرے تحجد پڑھے وہ کوشش کرتے تھے آپ ساتھی بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے ہر ایک کو شوق ہوتا تھا کہ آپ وسلم کے ساتھ پڑھے بتایا جا رہا ہے کہ جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکو پڑھ لیا کرو بڑی بڑی سورہ سورہ البقرہ پوری کے پوری ایک رکعت میں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ پیچھے والے ساتھی جو ہوتے ہیں کچھ بیمار بھی ہوتے ہیں کچھ کوئی سفر سے آیا ہوا رہتا ہے کوئی سفر میں رہتا ہے کوئی جہاد میں ہوتا ہے اس لیے جس قدر ہو سکے تلاوت کرو اس لیے آپ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے تو وہ سوچ کے پڑھاتے تھے کہ کہاں بڑی سورہ پڑھنی ہے کہاں چھوٹی سورہ پڑھنی ہے اور چھوٹی سورہ کا مطلب یہ نہیں جو ہم کلس پڑھتے ہیں وہ چھوٹی سورہ ان کے لیے چھوٹی سورہ سورہ بروج سورہ نبا یہ ساری چھوٹی سورا تھی بڑی سورا یعنی جیسے سورہ البقرا پوری کے پوری سورہ آل عمران یہ بڑی بڑی سورا ہے تو کہا گیا ہے کہ جس قدر آسانی کر سکو کرو اسی لیے آپ وسلم ایون اگر بچے کی آواز بھی پیچھے سے سنتے تھے کہ کوئی بچہ رو رہا ہے کوئی عورت لے کے آتی تھی بچہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تو نماز میں ذرا جلدی کرتے تھے کہ چھوٹی سراح کر کے پھر نماز ختم کی جائے تاکہ تکلیف نہ ہو ماں کے لیے بھی اور بچے کے لیے بھی تو جب جماعت سے نماز پڑھی جاتی ہے تو اس طرح سے کبھی کبھی احتیاط کرنی چاہیے نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو اپنے لیے نیکیوں کا ذخیرہ کرتے رہو جتنا ذخیرہ جمع کر سکتے نا جمع کرو اپنے بیگ میں بھرتے جاؤ بھرتے جاؤ یہ دنیا کی چیزیں صرف بھرنے کے چکر میں نہیں پڑو بیگ میں کیا کیا بھرتے کبھی کبھی دنیا کی چیزیں کچرا اٹھا کے بیگ میں ڈال دیتے تو دیکیوں کا ذخیرہ کرتے رہو اللہ سے بخشش مانگتے رہو مغفرت مانگو وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے وہ بخشے گا تم کو اس سے بخشش مانگو اور وہی بخشنے والا کسی اور کے ساتھ کہیں گے کہ اے بابا مجھے بخش دیں تو بخشنے والا نہیں ہے بلکہ اللہ بخشے گا کیونکہ اس کے ہاتھ میں ہے نا بخشنا یا نہ بخشنا پھر سورہ المدثر 74 نمبر سورہ ٹو رکو 56 سکس آیا المدثر کا مطلب ہے کپڑا اوڑھنے والا یا لحاف میں لپٹنے والا پہلی آیت میں المدثر کا ورڈ آیا ہوا ہے لفظ آیا ہوا ہے اب اس صورت میں حق کا پیغام اچھی طرح سے واضح طور پر سمجھایا گیا ہے کہ کیا ہے وہ حق کا پیغام اور خلاف ورزی کرنے والوں کو برے نتائج سے بھی خبردار کیا گیا ہے اور اس کتاب نصیحت سے فائدہ اٹھانا ان کی سعادت ہے جو بھی اٹھا رہا ہے اس سے فائدہ کون اٹھائے گا جو سمجھے گا وہی اٹھائے گا نا تو سمجھو اس کو اور صرف رمضان کے حد تک نہ رکھو اس کو بلکہ اور شوق آپ لوگوں میں پیدا ہونا چاہیے کہ مجھے اور سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے اور عمل کرنا ہے رکو نمبر ون ہے آیات نمبر ون سے لے کے تھرٹی ون تک جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور حق کا انکار کرنے والوں کا معاملہ اللہ پر چھوڑنے کی ہدایت کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا اے چادر اوڑھنے والے جو کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں بڑھ رہی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دنیا کو پیغام پہنچانا تھا تو ابھی خالی چادر اوڑھ کے سوئے نہیں رہو بلکہ اٹھ کے کھڑے رہو اب دیکھیں یہ جب آئے تھے میں شروعات میں جب مجھے پتہ چلی پہلے یعنی جب ہم نئے نئے تھے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا تفسیر پڑھنا شروع کیا تھا تو صبح اٹھنے دل نے ہوتا تھا جلدی اٹھ کے کلاس کو جائیں یا جلدی اٹھ کے تھوڑی تفسیر پڑھے یا سیکھے یا پھر اپنا ہوم ورک کریں تو یہ آئے تھے میں ہمیشہ یاد کرتی تھی وہ جب بھی سو کے اٹھنے میں تکلیف ہوتی تھی تو یہ میرے ذہن میں آتی تھی یہ آیتیں کہ کپڑا اوڑھ کے سونے والے کپڑے میں لپٹنے والے لحاف میں لپٹنے والے چادر میں لپٹنے والے تو میں اڑ جاتی تھی الحمد تو یہ کبھی کبھی ایسی آیتیں یاد رکھے تاکہ ہمارا جو نفس ہم پہ بھاری ہوتا ہے نا وہ بھاری نہ ہو اور اللہ کی مدد بھی آ جائیں تب چونکہ ذمہ داری بہت بڑھ گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اب کہا گیا ہے کہ سو کے نہیں رہے زیادہ ٹائم سونے میں نہیں لگائے بلکہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ انجام دینے کے لیے لوگوں کو کہ آپ پورے عزم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے لوگوں تک ابھی تک پیغام پہنچا نہیں ہے سب بھوکے ہیں پیغام کے کون بتائے گا ہدایت کی بات کتنے شرک میں مبتلا ہے کتنے بدعت میں مبتلا ہے کون بتائے گا ان کو اس لیے پڑھو سیکھو اور بتاؤ ان کو اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے دائی کا کام صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ صرف لوگوں کو پیغام پہنچائے اور کچھ بھی نہیں کرے نہیں اس کا کام کیا ہے وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو تصبیح کرتے رہنا ہے ہمیں اور کیا دائی کا کام ہوتا ہے کپڑوں کو صاف رکھیے گندے میلے کچیلے ایسے کپڑے نہیں پہننا چاہیے جو دائی ہوتا ہے نا وہ ایون قرآن کی جب تعلیم بھی دے رہا ہے خاص طور سے ٹیچرس وغیرہ اور اسٹوڈنٹ بھی جو قرآن سیکھتے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ کلاس سے پہلے کلین رہے نہا دھو کے تیار ہو جائیں کلیننیس رکھیں کپڑے بھی صاف رکھیں صاف ستھرے کپڑے پہنے اگر بدبو آ رہی ہے کچن کی کوئی تو جا کے نہائیں پہلے اور پھر کلاس اٹینڈ کریں صاف ستھرے کپڑے رکھیں دوسروں کو تم تعلیم دینے جا رہے ہو دوسرے تمہاری بدبو سونگ کے بھاگ نہ جائیں ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی کھڑا رہنا نہیں چاہتا کہ ان کے سامنے کیسے کھڑے رہیں گے تو تم دعوت کا کام کیسے کرو گے دیکھیے کیسے تعلیم دی ہوئی ہے حیرت ہوتی ہے کہ قرآن نے ایک ایک تعلیم ہم کو دی کیوں دی ایسی کیوں دی کہ کپڑے بھی صاف رکھو دائی کو کہا گیا قرآن کی تعلیم دینے والوں کو ہدایت کا کام کرنے والوں کو کپڑے بھی صاف رکھو تاکہ تمہاری بدبو سے وہ بھاگ نہ جائے گندگی سے دور رہیے اور اور ایک چیز فرشتے بھی بھاگ جاتے ہیں فرشتوں کو گندگی پسند نہیں ہے اب تم جب قرآن کی تعلیم لے رہے ہو یا دے رہے ہو تو وہاں پر فرشتے موجود ہوتے دعائیں کر رہے ہیں تمہارے لیے ان مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جب ہم اس مجلس میں دعا کرتے ہوئے دعا رد نہیں ہوتی اکثر ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے کیونکہ فرشتے ڈھونڈتے ہیں ایسی محفل کہاں چل رہی ہے اللہ کی باتیں کہاں چل رہی ہیں وہاں جاتے اور گھیر لیتے ہیں اور دعا کرتے رہتے ہیں کہ اسے اللہ معاف کر دیں اس پہ رحم کر کنٹینیو دعا کر رہے ہیں اور آمین آمین بول رہے ہیں جو بھی آپ دعا کر رہے ہیں تو گندگی سے دور رہیے کون سی گندگی ایک تو ایک جسمانی گندگی بھی اور جو مانوی گندگی ہے شرکیاں بداتی یہ سارے گندگیاں ہیں اس سے دور رہیے بدلے کے خاطر احسان نہ کیجیے کہ میں یہ کام کر کے کسی سے کچھ حاصل کرنے والا ہوں یا تو عزت یا کچھ ہم مجھے فیس ملنے والی ہے اس کی اس کی فکر نہیں کرے یا احسان کے لیے کام نہیں کریں اپنے رب کے لیے صبر کیجئے کیونکہ جب دعوت کا کام کریں گے تو ایسے ایسے لوگ ملیں گے جو تم کو سامنے سے کبھی کچھ بولیں گے کبھی پیچھے سے بولیں گے کبھی کلاس میں بولیں گے کبھی کلاس کے باہر بولیں گے ایسی باتیں ہوگی اور جب تم ان کے سامنے جا کے بولیں گے تو تم کو دو باتیں سنائیں گے تو دائی کو ایک ہتھیار اپنے ساتھ ہمیشہ رکھنا چاہیے اور وہ ہتھیار ہے صبر کا ہتھیار ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی دعوت کا کام کرے دائی بن جائے دین کی تعلیم دے لوگوں کو اور کسی کے ذریعے اس کو تکلیف نہ پہنچے جسمانی یا ذہنی ہو ہی نہیں سکتا ہمارے ایک ٹیچر تھے وہ میرے خیال سے فک کے یا تفسیر کے مجھے دھیان میں نہیں آ رہا ہے لیکن وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ تم جب دعوت کا کام کرنا شروع کرو اور کہیں سے مخالفت نہ ہو تو سمجھ لو تم میں کچھ کمی ہے اس لیے کوئی مخالفت نہیں کر رہا ہے یہ چیز ہوگی ہی ہوگی تو صبر کیجئے آپ کو ستانے والوں کا آخرت میں تو بہت برا حال ہونے والا ہے دنیا میں بھی یہ لوگ خوش نہیں ہوں گے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستائیں گے دائیوں کو ستائیں گے یا دین کے خلاف کچھ کام کریں گے جیسے کہ ابھی یہ میں نے بتائی تھی کسی نے قرآن جلایا اور پھر اس کے بعد کیا ہوا خود ہی اس نے اتنا ناخوش تھا اتنی اپنی زندگی سے پریشان ہوا کہ اس کے بعد اس نے سوسائڈ کر دیا کیونکہ اللہ نے کہہ دیا نا کہ یہ کبھی خوش نہیں رہ سکیں گے سب کچھ رہنے کے باوجود بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے اور رہنے کے باوجود ان کے پاس سکون نہیں ہوگا آپ ان کو میرے حوالے کر دو جو بھی ایسا کام کر رہے ہیں ان مالداروں سے میں خود نپٹ لوں گا ان کو ایک کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا یعنی سخت عذاب میں مبتلا کرنے والا ہوں پھر ولید بن مغیرہ کے بارے میں اس کا نام نہیں لیا ہوا ہے بغیر نام لیے یہ فرمایا گیا اس کے بارے میں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا بے شمار نعمتیں دی ہوئی تھیں اب یاد رکھے بہت پہلے میں نے آپ کو بتائی تھی اللہ نعمتیں دیتا ہے تو آزمانے کے لیے اور چھینتا بھی آزمانے کے لیے اور کبھی نعمتیں دیتا ہے وہ اس کے لیے اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے جیسے میں نے اگزامپل دی تھی طوطے کی اور چوہے کی دونوں کو نعمتیں ملتی ہیں لیکن دونوں نعمتوں میں فرق ہے اسی طرح اس ولید بن مغیرہ کو ایسا سمجھے جیسے چوہا ہے اس کو نعمتیں بہت ملی ہوئی تھی یہ شخص قرآن کی صداقت کا قائل ہو چکا تھا اسے سمجھ میں آ گیا کہ یہی سچائی ہے یہی صحیح دین ہے سب پتہ چلا مگر قوم میں اپنی عزت کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا اس کی بڑی عزت لوگ کرتے تھے تو دنیا کے خاطر اس نے یہ اسلام قبول نہیں کیا اس نے دین کو قبول نہیں کیا اس لیے نہ صرف ایمان لانے سے باز آیا بلکہ کچھ عرصے بعد یہ بات بھی وہ بنا لایا کہ قرآن جادو ہے پہلے تو کہا جادو ہے اس کی اس بے ایمانی کو بے نقاب کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ شخص اس کے بعد چاہتا ہے کہ اسے اور مزید اللہ انعامات سے نوازے اور اس کو دے اس کے پاس بہت سارے اولادیں بھی تھیں مال دولت کے ساتھ ساتھ اولادیں بھی تھیں ہمیشہ اس کے دفاع کے لیے تیار رہتی تھی اس کو کوئی تکلیف نہیں دیتی تھی ایسی چیزیں تھیں اس کے پاس اتنے انعامات سے نوازا تھا اللہ نے اسے حالانکہ کافر تھا آپ وسلم اور اللہ کا بھی دشمن تھا حالانکہ اب یہ انعام کا نہیں دوزک کے سزاوار ہو چکا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ ایسی آگ ہے جو نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی کھال جھلس دینے والی جھلسا دے گی کبھی آپ نے دیکھے کہ کسی کے اوپر سلفیورک ایسڈ کوئی ایسا ایسڈ گرا اور لیب وغیرہ میں کبھی یہ چیز دیکھی ہوگی غلطی سے کسی کے اوپر گر گیا یہ تو جو ایکسپریمنٹ کرتے ہیں ان کی تو اس اسپیسیفک جگہ پہ جھلس جاتا ہے یہ تو پوری باڈی کی جو کھال ہے وہ جھلسا دی جائے گی جس پہ انیس فرشتے نائنٹین فرشتے مقرر ہیں جب آیت نازل بھی نائنٹین فرشتے تو پھر کفار نے اس پہ مذاق اڑانا شروع کیا ایک نے کہا کہ میں تو اٹھارہ سے نپٹ لوں گا ایک سے تم نپٹ لو اتنی بدتمیزی اس شخص نے کی تھی تو کہا گیا کہ انیس فرشتے مقرر ہیں تیرے رب کے فوجوں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا وہ کون فرشتے ہیں کیسے ہیں اللہ ہی جانتا ہے ایسے مضبوط فرشتے ہیں اللہ کے پھر رکو نمبر ٹو لاسٹ رکو آیا نمبر تھرٹی ٹو سے لے کے ففٹی سکس تک جس میں دو زخیوں کا انجام بتایا گیا ہے کائنات کی نشانیوں کی قسم کھائی گئی ہے پہلے اور فرمایا کہ یہ دو زخ یہ جہنم انسانوں کے لیے ڈرنے کی چیزیں ہر کوئی ڈر جائے دو زخ کی آگ سے دو زخ کے عذاب سے ہر اس شخص کے لیے جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی رکھا ہوا ہے کیا مطلب ہے یعنی اگر عمل اچھا ہوگا تو وہ عذاب سے بچ جائے گا اور اگر برا ہو تو اس کو ہلاک کر دیا جائے گا ہاں وہ لوگ جن کے داہنے ہاتھ میں عمل نامہ دیے جائیں گے یعنی سیدھے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں کسی کے جب عمل نامے دیے جائیں گے آخرت میں وہ کامیاب ہوں گے وہ دو سے پوچھیں گے ارے تم دوزک میں کیسے آ گئے یہ جہنم میں کیسے آ گئے تو وہ جو دوزک ہی ہیں وہ جواب دے گے ہم نہ نماز پڑھتے تھے دیکھے کیا بولیں گے نماز نہیں پڑھتے تھے اور آج مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا وہ کون سا مسلمان ہے یہ نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے جہنم میں آ گئے ہیں ایٹ لیسٹ یہ تو بھی آیت سمجھ کے پڑھے اور نماز کی طرف آئے ایٹ لیسٹ اپنے فرائض تو انجام دے دوسری چیز بعد میں دیکھ لیں گے فرائض تو انجام دے کہتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور دوسرا نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے بھوکا دیکھ کے بھی اس کو کھلاتے نہیں تھے دین کا مذاق اڑاتے تھے اور روزے جزا کو جھٹلاتے تھے ہم کہتے تھے کہ یہ کیا قیامت ہوگی ہی نہیں ایسے لوگوں کو سفارش کرنے والوں کی سفارش کسی کام نہیں آئے گی یہ کافر قرآن سے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے گدھا شیر سے بھاگتا ہے گدھا بھاگ جاتا ہے نا شیر کو دیکھ کے ایسے جہاں پر قرآن کی مجلس لگی ہوئی رہتی ہیں تو قرآن کے مجلسوں میں آنے کے بجائے جب پتہ چلتا ہے یہاں قرآن کی باتیں چل رہی ہیں کوئی بتا رہا ہے قرآن کی تعلیم دے رہا ہے تو وہاں سے ایسے بھاگ جاتے ہیں جیسے گدھا شیر سے بھاگتا ہے حقیقت میں یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے ورنہ ایسا نہیں کرتے بلکہ قرآن کی تعلیم کہاں ہو رہی وہاں ڈھونڈتے یہ جگہ کون پڑھا رہا ہے کون پڑھا رہا ہے اس کی طرف آ جاتے ان سے سیکھتے لیکن یہ لوگ معلوم بھی نہیں کرتے کہ کون قرآن کی کلاسز لے رہا ہے ان کی طرف آتے بھی نہیں آخرت کا خوف ہوتا تو یہ نہیں گھڑتے اس طرح سے قرآن یاد دہانی ہے دیکھیں قرآن کی باتیں میگزیمم آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ قرآن میں کیا چیزیں آئی ہیں زیادہ تر توحید کی بات آئی ہے مجھے بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے لیکن ہم کیوں پڑھ رہے ہیں کیوں بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم بھولتے ہیں ہم انسان ہیں نا ویسے بھی انسان کا ایک روٹ ورڈ بتایا ہوا نسیان سے نسی ہے ہاں، نون سینیا اس کا مطلب کیا بھولنے والا ہم بار بار میسج کو بھولتے پیغام کو بھولتے تو یہ پڑھانے والے کے لیے بھی یاد دہانی ہے اور پڑھنے والے کے لیے بھی یاد دہانی ہے اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں مگر اس کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے اس کو نصیحت ملے گی اللہ ہی حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے کسی اور سے نہیں ڈرا جائے اور وہی معاف کرنے والا ہے پھر سورہ القیامہ سیونٹی فائیو نمبر سورہ ٹو رکو اور فورٹی آیات آتے ہیں القیامہ کا مطلب ہے قیامت قیامت کے دن پھر پہلی آیت میں القیامہ کا لفظ آیا ہوا ہے سورہ کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس کا موضوع کیا ہوگا آف کورس قیامت اور اس دن کے واقعہ ہونے کے کچھ مناظر بیان کیے گئے ہیں رکو نمبر ون ہے آیات نمبر ون سے لے کے تھرٹی تک جس میں قیامت کے دن منکروں کا حال کیا ہوگا اس کے بارے میں ہے اللہ تعالیٰ نے روز قیامت اور ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتے ہوئے کہا اب ملامت کرنے والا نفس کیا ہوتا ہے کوئی انسان ہے جو کوئی غلط کام کرتا ہے جیسے گیبت کرتا ہے پھر گیبت کرنے کے بعد اس کا نفس اس کو کہتا ہے تم نے جو کیا غلط ہے ملامت کرنے لگتا ہے تو اس نفس کی قسم کھاتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ ہم مردوں کو ضرور زندہ کرنے والے ہیں جو مردے ہیں وہ ضرور زندہ ہوں گے اور آخرت کا انکار کرنے والے جو ہیں وہ یہ بالکل خیال بھی نہ کریں یہ بالکل غلط ہے ان کا خیال کہ ہم ان کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے کیونکہ یہ لوگ ہڈیاں لا لا کے قبروں سے لا کے دکھاتے تھے دیکھو ہڈی دیکھو آدھی ٹوٹی ہوئی یہ دیکھو اس کا پاؤڈر بنا ہوا یہ کیسا بنے گا یہ کیسا ہوگا تو کہا گیا یہ بالکل غلط خیال ہے کہ ان چیزوں کو نہیں بنایا جائے گا ہم تو سارے ہڈیوں کو بھی جمع کریں گے ہم تو ان کی ہڈیاں تو چھوڑو ان کی جو انگلیوں کی پوڑ جو ہے نا پوڑ وہ تک ٹھیک بنا دیں گے اس پر بھی ہم قادر ہیں اب دیکھیں یہ بات اللہ نے ساڑھے چودہ سو سال زیادہ ہو چکے ہیں یہ بات بتائی کہ جو انگلیوں کا جو پور ہوتا ہے اس کو بھی ٹھیک کریں گے تو یہ اس کا مطلب کیا ہے ہمارے جو فنگر پرنٹس جو ہوتے ہیں ہر ایک کے الگ الگ ہوتے ہیں نا تو اللہ نے پہلے ہی بتایا فنگر پرنٹ سب کے الگ ہوتے ہیں نا تو وہ تک ہم سیدھے کریں گے اور یہ جو چیز ہے فنگر پرنٹ کے جو سب کے الگ الگ ہوتے ہیں وہ سائنٹسٹ نے ریسنٹلی معلوم کیا اللہ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا اس میں نا قرآن میں ایسی ایسی چیزیں ہیں جو پہلے ہی بتا دی گئی بہت تعجب ہوتا ہے اور تعجب کرنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ ویسے بھی اللہ کی طرف سے اور پورا ٹھیک ٹھیک بنا دیں گے یہ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی پورے قرآن میں دیکھیے ان کی باتیں یہی فالتو باتیں کرتے رہتے ہیں تیاری ویاری تو کچھ نہیں ہے بس کب آئے گی کب آئے گی یہی سوال ہے ان کو بتا دو جب آنکھیں چندیا جائے گی چاند بے نور ہو جائے گی چاند میں اب آج نور نظر آتا ہے نا وہ بھی بے نور ہو جائے گا سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے دونوں کو اکٹھا کیا جائے گا اس وقت یہی انسان کہے گا کیا کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں وہاں پناہ کی جگہ نہ ہوگی کہاں دیکھ رہا ہوگا پوچھ رہا ہوگا ارے کہیں جگہ ہے کیا کہ میں چھپ لوں وہ تو پلین میدان ہوگا پہاڑ بھی نہیں ہوں گے کہ اس کے پیچھے چھپا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ہم آپ کے سینے میں قرآن جمع کرنے اور آپ کو حفظ کرانے اور اس کا بیان کرانے پر بھی پوری طرح قدرت رکھتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے جب جبری اللہ علیہ وسلم سناتے تھے قرآن کو تو وہ بھی اپنے زبان کو ہلانا شروع کرتے تھے یہ ڈر سے کہ کہیں بھول نہ جاؤں اور بھی کئی ریزن ہو سکتے لیکن وہ پڑھنا شروع کرتے تھے تو وہ کہا گیا کہ پڑھے نہیں غور سے سنیں ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو اکٹھا کر دیں اور تم کو حفظ کرا دیں حقیقت میں آخرت کے انکاری دنیا کے طالب ہیں دنیا ہی چاہتے ہیں اور آخرت کو فراموش کیے ہوئے دیکھیں آج دنیا میں پڑھے ہوئے لوگ کتنا آخرت کو یاد کرتے ہیں ایون فرائض جو ہے پانچ ٹائم کی نماز فرض ہے نا کتنے لوگ ہیں مجھے بتائیں کہ جو پانچ ٹائم کی نماز وقت پہ پڑھتے ہیں یا پڑھتے بھی ہیں چلے تھوڑی دیری سے ہی لیکن پڑھتے ہیں کتنے لوگ ہیں آخرت کو فراموش کیے ہوئے ہیں اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے فریش ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اپنے محبوب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے ان کے ساتھ کمر توڑنے والا ہونے والا ہے اب ایسا برتا ہوگا وہ سمجھ رہے ہوں گے دیکھ کے ہی سمجھ میں آ جائے گا پھر فرمایا جب جان ہسلی کی ہڈی یعنی گلے تک پہنچ جائے تو کیا ہوتا ہے پوچھتے لوگ کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا ارے کسی راکی کو بلا دو تاکہ یہ بچ جائے بلاتے راکی کو مر رہا ہوتا انسان تو بولتے کہ ڈاکٹر سے کچھ نہیں بن رہا ہے ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ اب یہ نہیں رہنے والا چلو راکی کو بلا دو کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا اس کو بلا دو وہ بھی کام نہیں دیں گے اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی جو ہماری پنڈلیاں کہاں کہاں چل رہی ہیں ہمارے پیر کہاں کہاں جا رہے ہیں جوڑ دی جائے گی کبھی مرتے ہوئے انسان کو دیکھو کیسا مرتا ہے پیر سے جان لینا شروع کرتے ہیں فرشتے پنڈلی سے پنڈلی کسی نے اس پہ بہت اچھا تبصرہ کیا کہ جیسے پنڈلی سے پنڈلی ایک ایک دنیا کو چھوڑ کے آخرت کی طرف وہ چلا جا رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی کہ تو تیرے رب کی طرف جا رہا ہے آیا تھا وہیں سے تو اب اسی کی طرف جا رہا ہے پھر لاسٹ رکو رکو نمبر ٹو آیت نمبر تھرٹی ون سے لے کے فورٹی تک جس میں آخرت کا انکار کرنے والوں کی کیفیت بیان کی گئی ہے آخرت کے انکار کرنے والوں نے نہ تو آخرت کو سچا سمجھا اور نہ انہوں نے نماز کی طرف دھیان دیا نماز کا قرآن کے اندر بار بار ریپیٹیشن ہوا ہے اس لیے نماز ہمیشہ توجہ کے ساتھ پڑھا کرے غفلت میں نہیں پڑھے نماز کی طرف دھیان نہیں دیا ان کا خیال تھا کہ یہ یوں ہی بیکار چھوڑ دیے جائیں گے ان کو اپنی ابتدا دیکھنی چاہیے یعنی وہ کس چیز سے بنا ہے دیکھے تو صحیح سوچے تو صحیح ایک ناپاک پانی کے بوند سے جو حقیر سا بوند ہے اس سے وہ پیدا کیا گیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے ایسے ناپاک گندے پانی سے وہ پیدا کیا گیا پھر لوتھڑا بنا پھر جسم کی بناوٹ ہوئی اس کے بعد اعضا کی بناوٹ ایک ایک پارٹ بنتے گئے ہاتھ پیر وغیرہ پھر اس کے جوڑے یعنی مرد اور عورت بنائے گئے کیا وہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکے اتنا سب کچھ کیا تم مانتے بھی ہو سائنس بتاتی تب بھی مانتے ہو اور یہ چیز ایکسپیرئنس میں ہے سبھی کے تو پھر یہ کیوں نہیں مانتے کہ اللہ پھر سے تم کو زندہ کرنے والا ہے وہ دن آنے والا ہے پھر سورہ ابدہر سیونٹی سکس نمبر سورہ ٹو رکو اور تھرٹی ون آیا اس کا دوسرا نام ال انسان بھی ہے ال انسان کا مطلب انسان جو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں انسان اور اد دہر کا مطلب ہے زمانہ اب صورت کے شروعات میں ہی اد دہر اور ال انسان کا لفظ آیا ہوا ہے تو دونوں ایک ہی سورا ہے یاد رکھے ال انسان ہو یا دہر ہو اس صورت میں انسان کو اس کی حقیقی حیثیت سے خبردار کیا گیا ہے کہ اپنے اوقات کو تو دیکھو کیا چیز ہو تم کس چیز سے پیدا کیے گئے اگر وہ اپنے حیثیت کو ٹھیک ٹھاک سمجھ لینا تو پھر شکر کا رویہ وہ اختیار کرنے لگے اس کا انجام بھی کیا ہونے والا ہے وہ بھی بتایا گیا ہے اور کفر کے راہ چلے تو پھر اس کا کیا انجام ہونے والا ہے کس سے وہ دو چار ہونے والا ہے رکو نمبر ون ہے آیات نمبر ون سے لے کے ٹوینٹی ٹو تک جس میں انسان کی تخلیق اور نیکوکار بندوں کے بارے میں آتا ہے اس صورت میں انسان کو یاد دلایا گیا کہ ایک وقت وہ تھا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا کیا تھا اب دیکھیں وہ پیدا ہونے سے دو سو سال تین سو سال چار سو سال پہلے کہاں تھا اس کے والدین بھی نہیں تھے کوئی شہی نہیں تھی پھر ایک ملے جلے نطفے سے یعنی مرد اور عورت کے ملے پانی سے اس کی ابتدا ہوئی حقیر پانی سے ہوئی پھر اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ شکر ادا کرتا ہے کہ نا بنتا ہے اتنا دینے کے بعد پھر ان انعامات کی تفصیل بتائی جا رہی ہے آگے کہ جن سے وہ لوگ نوازے جائیں گے اس کے بارے میں آتا ہے کہ جنہوں نے یہاں بندگی کا حق ادا کیا جو بھی اللہ نے کہا انہوں نے مان لیا عمل کیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نظر پوری کرتے تھے اگر نظر مانتے تھے تو اس کو پوری کرتے تھے اور آخرت سے ہمیشہ ڈرتے تھے صرف اللہ کی رضا کے لیے مسکین یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے اچھے اعمال کے بدلے ان کو جنت عطا فرمائے گا یہ لوگ ریشمی لباس پہنے ہوں گے ریشمی لباس سب سے خوبصورت لباس ہوتا ہے نا وہ ملے گا ان کو اور اس دنیا کے ریشمی لباس کی طرح نہیں ہوگا کوالٹی تو ایک دم ایکسٹریم اس کی بہت اچھی کوالٹی ایسی ہوگی پھر فرمایا جنت میں نہ سخت سردی ہوگی اور نہ سخت گرمی دونوں بھی مصیبت ہے نا جب سخت سردی بھی ہو جائے تو بھی پرابلم ہوتا ہے اور سخت گرمی بھی ہاں سلامتی والی سردی وہ اچھی ہوتی ہے تو اس طرح جنت میں دیکھیں نہ گرمی زیادہ ہے نہ سردی زیادہ ہے جنت کے سائے ان کے قریب ہوں گے حالانکہ ایک بات یاد رکھے جنت میں نا سورج نہیں ہوگا اب اس دنیا میں اگر سورج نہیں ہوتا تو سائے بھی نہیں ہوتے کیونکہ سائے ہوتے کیوں ہیں سورج کی وجہ سے نا تو کمال کی بات یہ ہوگی وہاں پر کہ سورج نہیں ہونے کے باوجود بھی وہ سائے ہوں گے سبحان اللہ چاندی کے قسم کے شیشوں کے پیالے ہوں گے خوبصورتی اس میں نا شیشوں کے پیالوں میں مشروب سے بھرے ہوئے ان کو پلائے جائیں گے وہ پیالے اس میں الگ الگ مشروب ہوں گے جو ان کو چاہے وہ مشروب ملیں گے آج ہم یہاں پر کبھی کیا کیا اسموتی بناتے ہیں جوس بناتے ہیں شربت بناتے ہیں اور کیا کیا بناتے ہیں وہاں پر بھی مشروب سے بھرے ہوئے وہ پیالے ہوں گے خالی پیالے نہیں بلکہ بھرے ہوئے اور فری پیسہ نہیں دینا ہوگا پھر رکو نمبر ٹو آیا تھا نمبر ٹوینٹی تھری سے لے کے تھرٹی ون تک جس میں قرآن کے نزول کے بارے میں اور اس کی اطاعت کے بارے میں ہم نے آپ پر قرآن اتارا آپ اپنے رب کے حکم کے مطابق صبر کرتے رہیں اور کسی گنہگار ناشکری شکری کی بات نہ سنیں صبح اور شام اللہ کی تسبیح میں مشغول رہیں رات کو بھی اس کے لیے سجدہ کرتے رہیں یعنی تحجد گزار بنے اور رات کے طویل اوقات میں بھی اس کی تسبیح کرتے رہیں حق کے انکاری دنیا سے محبت کرتے ہیں کہ کافر جو ہیں ان کو دنیا سے محبت ہے اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے قیامت کا جو آ رہا ہے اس کو نظر انداز کرتے اگنور کرتے ہیں ان کو بتایا بھی جاتا ہے تو بھی اگنور کر رہے ہیں ہم چاہے تو ان کو ہلاک کر کے انہی کی طرح کے دوسرے لوگوں کو ان کی جگہ پہ لے آئیں یہ بھی اللہ اس پہ قدرت رکھتا ہے کہ ان کی جگہ دوسرے کسی کو لے آئیں لیکن ان کو رکھا ہے مہلت دے رہا ہے اللہ یہ یاد دہانی ہے نصیحت ہے جس کا جی چاہے اپنے رب کے طرف راستے کو اختیار کر لے جو اللہ کا راستہ ہے اس کو اختیار کر لے چوائس دی ہوئی جب تک کہ اللہ نہ چاہے تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا وہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا اس نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے ان کو بہت عذاب ہونے والا ہے پھر سورہ المرسلات سورہ نمبر سیونٹی سیون ٹو رکو آتے ہیں اور اس میں ففٹی آیات آتے ہیں المرسلات کا مطلب ہوتا ہے بھیجی جانے والیاں یعنی بھیجی جانے والیاں ہوائیں پہلی ہی آیت میں المرسلات کا ورڈ آیا ہوا ہے جو موضوع ہے ٹاپک جو ہے وہ سزا اور جزا کا دن پھر منکرین اور مقذبین جو جھٹلانے والے ہیں ان کا انجام بھی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے اور بار بار ان کی تباہی کا بھی ذکر آتا ہے رکو نمبر ون ہے آیا تھا نمبر ون سے لے کے فورٹی تک جس میں روز آخرت میں منکروں کا انجام کیا ہوگا وہ بتایا گیا ہے اللہ نے ہواؤں کی قسمیں کھا کر فرمایا کہ جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا قیامت آنے والی ہے اس وقت ستارے بے نور ہو جائیں گے یہ جو چمکتے ہوئے ستارے نظر آ رہے ہیں نا بالکل اس میں نور ہی نہیں ہوگا چمک نہیں رہے ہوں گے آسمان پھاڑ دیا جائے گا پہاڑ ریزا ریزا ہو کر اڑنے لگے گا کپاس کیسا اڑتا ہے ایسا اڑے گا اور رسولوں کی حاضری کا وقت پہنچے گا رسول وہاں حاضر ہو جائیں گے گواہی دینے کے لیے کہ ہم نے ان کو پیغام پہنچایا تھا وہی فیصلے کا دن ہوگا غور کرو کہ ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا کیا کیوں تکبر کرتے ہو سوچو کہ وہ کیا پانی تھا گندا پانی حقیر پانی انسان وہ حقیر پانی سے تو پیدا ہوا اور اتنا تکبر دکھاتا ہے بڑا سمجھتا ہے اپنے آپ کو ارے اپنی حیثیت کو یاد کر کیسا پیدا ہوا ہے تو ایک مدت تک ماں کے رحم میں رکھا گیا پھر ہمارے انداز کے مطابق تمہاری پیدائش ہوئی ہم نے زمین کو مردوں اور زندوں کے سمیٹنے کے لیے بنایا جیسے مردے کیا ہوتے ہیں مردوں کو دفنایا جاتا ہے اور زندوں کے لیے اس میں کیا کیا چیزیں رکھی اللہ نے تو مردوں کے لیے بھی ہے زمین اور زندوں کے لیے بھی زندوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں وہیں سے اگ رہی ہے نا اس میں اونچے اونچے پہاڑ بنائے اگر پہاڑ نہیں ہوتے نا تو ڈھلک جاتی ہے زمین ہلنے جلنے لگتی صرف زلزلے ہی زلزلے ہوتے ہیں اور تمہیں پیاز بجھانے والا پانی پلایا آگے فرمایا قیامت کے دن ان جھٹلانے والوں سے کہا جائے گا کہ تین شاخوں والے برانچس تین برانچ اوکے تین شاخوں والے سائے کی طرف چلو آپ سوچے ایک درخت ہے جس میں صرف تین تھری برانچز ہے اس میں کچھ نہیں ہے پتے بتے کچھ نہیں اس میں کتنا سایہ ملے گا کسی کو ملے گا کیا سایہ رہتا ہے سایہ کچھ بھی نہیں رہتا تو ان کو ذلیل کرنے کے لیے کہا جائے گا کہ ان تین شاخوں والے سائے کی طرف چلو ایسا سایہ جو نہ آگ کے لپٹ سے بچانے والا ہے کیونکہ کچھ سائے ہوتے ہو کیا ہوتا ہے بچا لیتا ہے نا کیونکہ وہ پتے ہی جل جائیں گے تم بچ جاؤ گے یہ سایہ ایسا ہے کہ آگ کے لپٹ سے بھی نہیں بچا سکے گا اور نہ ٹھنڈک پہنچانے والا ہے کیونکہ سائے میں اکثر انسان ٹھنڈک کے لیے جاتا ہے لیکن یہاں ٹھنڈک نہیں ہوگی وہ تین شاخوں والوں میں کیا ٹھنڈک ملنے والی ہے اللہ کے سامنے کسی کو بولنے کا کیا عذر کسی کو عذر نہیں ہوگا کہ اللہ کے سامنے کوئی منہ بھی کھولے زبان کھولے اور بات کریں اس دنیا میں کتنی باتیں کر رہے ہیں کسی کو بھی اجازت نہیں ملے گی کہ اللہ کے سامنے کوئی بولے یہی فیصلے کا دن ہوگا جس میں سب اگلے پچھلے جمع ہو جائیں گے کبھی کبھی انسان سوچے گا وہ دیکھ کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت پرانے جو ہمارے دادا پر دادا خاص طر سے دادا وغیرہ جو ہوتے ہیں نانا انتقال ہو جاتے ہیں اور ان سے ہمیں بہت محبت ہوتی ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں قیامت کے دن ملیں گے میں بھی خود کہتی تھی میں میرے دادا سے بہت زیادہ اٹیچ تھی میں یہ کہتی تھی کہ اللہ نے اگر مجھے قیامت کے دن پوچھے نا کہ تم کو سب سے پہلے کس سے ملنا ہے تو میں کہوں گی میرے دادا سے ملنا ہے تو یہاں پر ہم ایسے باتیں کرتے ہیں لیکن وہاں یہ حال ہوگا کہ میرے دادا بھی میرے بازو میں کھڑے ہیں میں بھاگ جاؤں گی ان سے ہر کوئی ایسا کرنے والا ہے دیکھ کے بھاگ جائیں گے کہ کہیں وہ میرے نیکیاں مانگ نہ لیں ہیں اور میرے اکاؤنٹ سے کم نہ ہو جائیں ہم بھاگ جائیں گے ان سے ایسا حال ہوگا پھر رکو نمبر ٹو ہے آیات نمبر فورٹی ون سے لے کے ففٹی تک جس میں متقین اور منکرین کا تقابل مقابلہ پرہیزگار جنت میں من پسند غذائیں اور مشروبات استعمال کر رہے ہوں گے اب دیکھیں اس زندگی میں کبھی کبھی ہم جو چاہتے ہیں کھانا کھانا وہ ہر دن ہمیں ویسا نہیں ملتا کیونکہ گھر والوں کو کچھ اور چیز پسند ہمیں کچھ اور پسند کبھی ہم مچھلی پسند کرتے وہ لوگ مچھلی پسند نہیں کرتے گھر والے تو اس چیز کو بنانا پڑتا ہے جو وہ پسند کرتے ہیں کبھی ہمیں کچھ اپنے لیے یعنی ان کی وجہ سے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اور دو دو ڈش بنانے سے اچھے چلے ایک ہی بنا لیتے ہیں بور ہو جاتے ہیں وہاں ایسا نہیں ہوگا جو تمہارے پسند کی ہوگی وہ تمہیں ملے گی جو ان کے پسند کی انہیں مل جائے گی پسند کی چیزیں ملے گی اور ڈرنکس پہ تمہیں جو پسند ہے وہ تمہیں ملیں گے انہیں جو پسند ہے وہ ان کو مل جائیں گے احسان کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلا دیتے ہیں احسان کا مطلب ہے حق سے زیادہ دینا یعنی جتنا ہے اس سے زیادہ کوئی دے اس کو کہتے ہیں احسان ان کو یہ بدلہ ملے گا مجرمین سے کہہ دے کہ دنیا میں کھا پی لیں ان کا حشر بہت برا ہونے والا ہے جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہو نا آگے حشر ہونے والا ہے یہ وہ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا رکو کرنے کے لیے انہیں کہا جاتا کہ تم رکو کرو تو یہ جھکتے نہیں تھے ہاں، جھکنے تیار نہیں یعنی نماز پڑھتے نہیں تھے یہ یا تو آدمیوں کے لیے جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تھے یا سب کے لیے نماز نہیں پڑھتے تھے رکو کب کیا جاتا ہے نمازوں میں نا تو جھکتے نہیں تھے رکو نہیں کرتے تھے قیامت کے روز جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے بہت بڑی خرابی پھر اس اس کلام یعنی قرآن کے بعد اور کون سا کلام ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائے ارے اس پہ ایسی ایسی باتیں ہیں نا کہ جو دشمن تھے انہوں نے بھی اسلام کو قبول کیا ذرا سمجھ کے پڑھے الحمد للہ رب العالمین یہاں پر ہمارا انتیسواں پارا